پہلے بھی نشار کو پڑھا تھا آتش غم کی ترجمانی ہے بہت عجیب آتش فشا ہوتا ہے نا آتش فشا اتنے غم حضرت والا نے اٹھائے گناہوں سے بچ کر اور دیکھیے نوے سال تک نائنٹی ایئرس تک لڑکوں سے بچتے تھے اور بچپن سے بچتے تھے بارہ سال کی عمر میں ممانی سے پردہ شروع کر دیا تھا تو کتنا دل حضرت والا کا غموں سے بھرا ہوا ہوگا تو ان کو دیکھ کے پھر لاکھوں لوگ انہوں نے بھی نظر بچانا شروع کر دی ہم اللہ والے بن جائیں گے نظر بچائیں گے مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پھر دین کا کام دیں گے حسن فانی ہے عشق فانی ہے کون کہتا ہے جاویدانی ہے حسن فانی ہے عشق فانی ہے یہ جو سولہ سال کی لڑکی سولہ سال کا لڑکا فیس بک کی رنگینیاں یوٹیوب کی انٹرنیٹ کی گندی گندی تصویریں یہ سب فانی ہیں زلزلہ آئے گا اب کیا حال ہے برما کے مسلمانوں کا حضرت فرمایا تھا کچھ چالیس ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے اور بھی مستقل کر رہے ہیں تو میڈیا کی رپورٹ ہے السلام علیکم اور ایک لاکھ بنگلہ دیش کے باڈر پہ ہیں اور بیچ میں سمندر آتا ہے سمندر میں چھلانگے لگا رہے ہیں بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ سب یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ یہودی لوگ یہ اسلام دشمن لوگ تو مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور ہم انہی کا کلچر اپنا رہے ہیں جیسے داڑھی شیف کروا رہے ہیں ان کے چینلز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب بھی انہی کا ہے فیس بک بھی انہی کا ہے لڑکیوں کی بے پردگی انہی کی طرف سے آئی ہے تو اب تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے <clears throat> یہ اللہ نہ کرے یہ چیز ہمارے اوپر بھی تو آ سکتی ہے اس لیے حضرت والا فرما رہے ہیں حسن بھی فانی ہے اور عشق بھی فانی ہے جب حسن فانی ہے تو جس لڑکی سے عشق کر رہے ہیں جس لڑکے سے وہ بھی تو فانی ہے کون کہتا ہے جاویدانی ہے کون کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے صرف اللہ کا عشق اور اللہ والوں کا عشق یہ ہمیشہ رہنے والا ہے حسن فانی ہے عشق فانی ہے حسن فانی ہے عشق فانی ہے کون کہتا ہے جاویدانی ہے دیندار گھرانے میں بھی یہ عشق اور حسن و عشق کا چکر شروع ہو چکا ہے جب اپنے گھر میں اللہ نہ کرے یہ سیلاب آتا ہے پھر پھر احساس ہوتا ہے کہ حضرت والا کے مضمون کتنا ہی قیمتی ہے کتنا زیادہ قیمتی ہے حسن فانی ہے عشق فانی ہے کون کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کی بچوں کی بچیوں کی اور خود ہماری بھی حفاظت فرمائے پی رحمت سے یہاں تو خوب اپنی شادی کی بس کسی کی بات کر رہا ہوں دو تین دو قصے آئے میرے پاس تو حضرت والا کے پاس تو آتے ہی رہتے ہیں میرے پاس بھی جب آتے ہیں بہت دل روتا ہے یعنی بڑی محبت کی شادی ہوئی محبت خاندان کی جو بھی شادی ہوئی اور پھر یہاں تو صحیح رہے تین بچے ہو گئے پھر جب دوسرے ملک گئے دبئی گئے بحرین گئے قطر گئے امریکہ گئے اب وہ اپنی بیوی اچھی لگ رہی ظاہر سی بات ہے کیسے لگے گی وہاں تو بے پردگی ہے دوسری عورتوں کو دیکھ لیا اپنی بیوی تو پردے والی ہے وہاں کیسے اچھی لگے گی اور دو کیس آئے دونوں کو فارغ کر دیا بچوں ایک تین بچوں کے بعد ایک چار بچوں کے بعد تو یہ حسن فانی ہے عشق فانی ہے کون کہتا ہے جاویدانی ہے وقف وقف فی سے آہ کی آواز وقف وقف سے آہ کی آواز آتے غم کی ترجمانی آتے آتش غم کی ترجمانی ہے آہ کب نکلتی حضرت والا فرماتے تھے جب باہ دبا دے اپنی حرام خواہشات کو دبائے اور جہ عزت عزت چلب نہ کرے بس اللہ سے عزت اللہ سے مانگے اللہ آپ ہی رسوائی سے بچا آپ ہی عزت دینے پہ قادر ہیں یعنی جاہ اور باہ نکل جائے جہاں کا جیم نکل جائے کہ میری لوگ عزت کریں میں میں کیونکہ میں ملا بن گیا میں خانقاہ جاتا ہوں میں نے وقت لگا لیا خلیفہ ہو گیا یا میں نمازیں پڑھتا ہوں ذکر کرتا ہوں بہت تکبیر اولا سے نمازیں بیان کرنے والا ہوں تو عزت کریں تو عزت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے کس کو چاہے عزت دے سن رہے ہیں آپ آپ کہیں اور متوجہ ہوتے ہیں کیا ماشاء اللہ وہ جو ہمارے مولانا سرمد نہیں ہیں وہ بڑا اچھا عزت کو ہر بیان میں تھوڑی دیر بعد لکھ کے دیتے ہیں کہ حضرت یہ بیان میرے لیے تھا اس فقیر کو بھی الحمد اسی نیت سے سنتا ہوں اور یہ بھی یہ ساری باتیں اپنی نیت سے ہی کر رہا ہوں یہ سارا بیان میرے لیے ہے وقف آہ کی آواز وقف وقف سے آہ کی آواز آتش غم کی ترجمانی ہے آتش غم کی ترجمانی ہے کیا بھروسہ مجاز عالم کا کیا بھروسہ مجاز عالم کا کیا بھروسہ مجاز عالم کا عشق ان کا ہی غیر فانی ہے عشق ان کا ہی غیر فانی ہے مجاز عالم سارے عالم کے جو دھوکا ہے لڑکے لڑکیاں یہ مارکیٹس جو بڑے بڑے مال بننا شروع ہو گئے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں ہاں اس پہ حضرت والا کتنا بیان ہوا مارکیٹوں پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیا بھروسہ مجاز عالم کا عشق ان کا ہی غیر فانی ہے صرف غیر فانی جو عشق ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صحابہ کرام کا اور ان سے جو عشق کرتے ہیں یعنی اللہ والوں کا اور خواتین کے لیے ان سے عقیدت تو عشق ان کا ہی غیر اللہ کا عشق غیر فانی ہے باقی سب مجاز ہے دھوکہ ہے جتنا بھی سب رنگینیاں دنیا کی راہ تقوا کے غم کا کیا کہنا سہان اللہ واہ کیا شیر راہ تقوا کے غم کا کیا کہنا دوست تو رش کے شاد مانی ہے دوستوں رش کے شاد مانی ہے اللہ اور یہ عجیب یہ شعر حضرت والا ہی کے پاس یہ لفظ سنا خون حسرت حسرتوں کا بھی خون پینا یعنی کاش یہ گناہ جائز ہوتا فیس بک کا یوٹیوب کا تو میں یہ گناہ کرتا کاش چرس پینا ہیروئن پینا جائز ہوتا یا اور سگریٹ پینا یا پھر تو میں یہ سب کرتا نہیں ان کا بھی حسرتوں کا خون کرنا ہے کاش تصویریں جائز ہوتی تو انٹرنیٹ کی ساری تصویریں میں دیکھ لیتا سب سب میں مزے کرتا یہ حسرتوں کا بھی خون کرنا ہے کاش کاش نہیں پھر دل پاش پاش ہو جائے گا حضرت والا فرماتے ہیں یہ حضرت والا کا خاص مضمون تھا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک تو تمناؤں کا بھی خون کرنا حسرتوں کا بھی خون کرنا ہے بہت ہی پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ بچے سارے پیارے ہوتے ہیں بڑی لوگ کیونکہ یہ بچے روحانیت والے ہوتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں یہ ان کو ان باتوں میں مزہ آتا ہے ان بچوں کو تو حضرت والا کا شعر ہے خون حسرت سے آہو نالوں سے جو بھی حسرت ہو خون کرے گا آہ نہیں نکلے گی کیا اس کے نالے نہیں نکلیں گے کیا خون حسرت سے آہو نالوں سے خون حسرت سے نالوں سے اپنی دنیا الگ بنانی ہے اپنی دنیا الگ بنانی ہے والا خود فرماتے تھے جو تقوی والا ہوتا ہے اپنے دل میں الگ ہی دنیا رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ گئے اللہ تعالیٰ ہمارا تو سب ہمارا اللہ تعالیٰ کیسے آتے ہیں مردوں کے لیے الگ ہے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے کہ شوہر کتنا ہی ظلم کر رہا ہے آپ حقوق رجال کا پردہ پرچہ پڑھیں نہیں آپ نے آپ کے پاس پرچہ نہیں ہے تو میرا نظامانی گاؤں میں میں نے پڑھ کے سنایا تھا وہ بیان ریکارڈنگ سن لیں اس کی میموری کارڈ میں کروا لیں اس کو سنیں اس پہ سو فیصد عمل کریں سارے پوائنٹس لکھ لیں اور عمل کریں کتنا ہی شوہر ظلم کر رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو شوہر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ظلم نہیں کرے گا پھر آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اس پرچے کے مطابق قرآن و حدیث کا جو پرچہ ہے اس پر عمل کریں گے یہ بھی آپ کی حسرتوں کا خون ہے آپ چاہتی ہیں آپ کا شوہر اللہ والا ہو غصے کو پینے والا ہو جھڑکے نہیں آپ کو طنز نہ کرے مگر <clears throat> وہ کر رہا ہے تو آپ کیونکہ آپ نے تو دوسری باتیں سنی ہے حضرت والا کی ساری باتیں ہر شوہر تو عمل نہیں کرے گا نا جو کرتا ہے سبحان اللہ طنز نہ کرے جھڑکے نہیں ابھی کل جو حضرت بیان فرمایا تھا اسی بارے میں آج عرض کرنا ہے تو بہرحال آپ حسرتوں کا خون پئیں اور آہو نالے کریں اللہ سے دو نفل پڑھ کے مانگیں انشاءاللہ شاء خون حسرت کریں اور خون تمنا کریں آپ کی یہی خون تمنا ہے کہ شور کی تلخ مزاجیوں پہ صبر کریں اور شرعی پردہ کریں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی شرعی پردہ کریں ہمت کریں مکس گیدرنگ میں شرکت نہ کریں اور جو آپ کا مذاق اڑائیں ان کو بس جفائیں سہ کے دعائیں دیں یہ مت سوچیں کہ میں نیک بن رہی ہوں تو شوہر بھی میرا وہ بھی جو ہے ناز اٹھائے اور اٹھانا چاہیے اس کو مگر نہیں اٹھا رہا تو آپ برداشت کریں خون حسرت سے نالوں سے اور نوجوانوں کا آپ کو کیا ہے نوجوانوں کا یہی ہے دل چاہ رہا ہے لڑکی لڑکا فیس بک یوٹیوب اور جو لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی دل چاہتا ہے باہر بد نظریاں کریں ہم امی ابو سے بدتمیزیاں کریں بہن بھائیوں سے لڑیں تو یہ حسرتوں ان حسرتوں کا خون پیئیں آپ کا دل چاہ رہا ہے نا اور شریعت کا تھوڑی شریعت کا تو حکم ہے مل جل کے رہو محبت سے رہو دل نہ چاہے پھر بھی محبت کرو لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے تو آپ شریعت پہ چلیں اپنی اپنی خواہش پہ کیوں چل رہی ہیں شیخ کی بات تھوڑی ہے تو اللہ اور رسول کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے خون حسرت سے سے اپنی دنیا الگ بنانی ہے اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلانی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو کہہ دیں کیا زبردست ہے اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل دل سے فرما رہے حضرت والا اپنی خوش آگے آ جاؤ نا آپ ادھر آ جاؤ چھوٹے کو بھی لے آؤ جرکی کو جھرکی مطلب چھوٹی چڑیا کا نام ہے سندھی زبان میں حضرت نے اس کا نام جھرکی رکھ دیا ہے ماشاء اللہ کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں بچوں کو اس لیے جو اللہ والا بن جاتا ہے اس کو بھی کوئی غم پریشانی نہیں ہوتی اس کو بس ایک ہی غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے بس یہی غم اٹھا لیں سارے غموں سے نجات مل جائے گی <clears throat> نوکری کا غم ہے کاروبار کا غم ہے بیوی کا غم بچوں کا غم ایک ہی غم کر لیں بس حدیث شریف کا تو وعدہ سچا ہے نا جو آخرت غم کو اپنا غم بنا لے گا کفا اللہ تعالیٰ سارے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے ایک ہی غم ہو یہ غم شیخ سے سیکھیں یہ ڈھیلا نہیں پڑنے چاہیے کہ مجھے تو آتا ہی نہیں یہ غم اٹھانا سیکھے نا اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلانی ہے اپنی خوشیوں کے خون سے اے دل شمع ایمان کی جلانی ہے ایمان کی روشنی زبردست جل جائے گی اپنی حرام خوشیوں کا خون کریں گے <clears throat> آگے فرما رہے ہیں آہ سے اور چشم تر سے آہ دو دفعہ آہ آیا اس میں حضرت والا کی کیا آہ تھی اس کی تو ہم نقل بھی نہیں کر سکتے آہ سے اور چشم تر سے آہ کیسی تقریر بے زبانی ہے کیسی تقریر بے زبانی ہے سبحان اللہ درد نسبت کی دوست تو تدبیر درد نسبت تدبیر طریقہ بتا رہے ہیں درد نسبت کی دوست تو تدبیر ہر نفس دل کی پاس بہانی ہے کہاں رہے یہ لوگ ایسے لوگ شاز و نازر جو حضرت میرے موجودہ دادا شیخ جو ہیں رو رہے تھے اب حضرت والا رحمۃ اللہ جیسے ہی چلے گئے حضرت والا رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے بہت ہی کم رہ گئے اپنے اپنی نفسانی خواہشات پہ عمل شروع کر دیا پہلے تو بڑے نعرے لگاتے تھے ہر نفس ہم ہر سانس اللہ پہ فدا کریں گے اور جان دے دیں گے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے جان کیا دیں گے اتنے اتنے سیکنڈ اتنے اتنے منٹ اور اتنے اتنے گھنٹے اللہ سے غافل ہیں ہم لوگ درد نسبت کی دوستوں تدبیر ہر نفس دل کی باس بانی ہے اللہ والا ماحول سے متاثر نہیں ہوتا اس ماحول میں بھی اللہ والا بن کے رہتا ہے وہ یا اللہ والی ہو ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہر نفس ہر سانس دل کی پاسبانی ہے دل کی نگوانی کرنی ہے اب دیکھ لیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور آخری شعر ہے مشغلہ اہل دل کا اے اختر باغ ایمان کی باغبانی ہے سہان اللہ با کھانا کھا لیا اچھا باش باغ ایما کی باغ بانی ہے آپ ادھر آ جائیں سائڈ اہل دل کا اللہ ہمیں بھی اہل دل بنا دیں مشغلہ بتا رہے ہیں <laughs> مشغلہ اہل دل کا اے اختر باغ ایمان کی باغ بانی ہے ایمان کے باغ میں باغبانی کرنی کیسے ذکر تلاوت تحجد اگر کوئی پڑتا ہے تو ماشاء اللہ اور جو ہے معمولات سے مناجات مقبول سے مگر شیخ سے پوچھ کے جو شیخ نے وظائف بتائے ہیں ایک تو یہ باغ ایمان کی باغبانی ہو گئی اور ایک اس کے بعد حرام خواہشات کا خون غصے کو پینے سے نظر بچانے سے اس سے پھر زبردست ایمان کی باغ میں جو ہے پھول اور زبردست گلاب کے پھول اور موتیا کے پھول آ جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے رحمد علیہ رسول کریم حضرت والا یہ کل بات سن کر بہت دل ایک دم عجیب ہو گیا عشاء کی مجلس میں شروع سے تھا سب ڈائری پہ لکھتے جا رہا تھا ماشاء اللہ دس خواتین سن رہی ہیں حیدرآباد فیصل آباد نوشہر و فیروز ڈیرا جی غازی خان سے کانفرنس کال پہ ہمارا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے <laughs> الحمد حضرت والا کی باتیں سنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ جو خواتین سن رہی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے سنتے سنتے سننی ہو گئے عمل بھی کریں ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کی برکت سے عمل کی نیت سے سنیں شاء اللہ بہت عظیم و شان فائدہ ہوگا آج کچھ اخلاق کے بارے میں بہت ہی خاص بات غصے کے بارے میں عرض کرنی ہے تکرار کرنا ہے اصل میں ایک سنت ہاں تو کل حضرت والا فرمائے تھے یہ بہت دفعہ فرما چکے ہیں کہ پورے دن ہم جو ہے سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وضو کی اٹھارہ سنتیں ہیں نماز کی اکیاون سنتیں ہیں ہماری گھر میں داخل ہونے کی سنت ہے کھانا کھانے کی سنتیں ہیں سنتوں پر عمل کریں دل نہیں چاہ رہا پھر بھی عمل کریں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا خود بخود اللہ تعالیٰ دل میں ایک بہت مزہ آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں من احیا سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی کانا معیہ یا پھر جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس زمانے میں سنت کو زندہ کرے گا ماشاء اللہ آگے جائیں آگے اس کو بہت زبردست اجر ملے گا اور بھی اٹھارہ سنت ہیں صبح ماشاء اللہ وہ بھی بہت غور سے سنتا ہے حضرت مولانا عمر صاحب حضرت کی خدمت میں جو ہوتے ہیں صبح وہ کچھ کتابیں سنت کی کتاب لے کر آئے تھے فجر سے پہلے دیکھے ہوں گے آپ نے ہاتھ میں لیے وہ دیکھ رہے تھے وضو کی سنتیں <laughs> آپ دیکھیے غور سے اور خواتین بھی سنیں غور سے کہ ہماری ان اٹھارہ سنتوں پر عمل ہے پہلی سنت ہے وضو میں اٹھارہ سنت ہیں وضو کی نیت کر لیں کہ نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں دوسری سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ہم باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں تو باہر آ جائیں یا باتھ روم جانے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا بسم اللہ العظیم الحمد للہ علیہ دین الاسلام یا بسم اللہ الحمد للہ معرف الحدیث میں لکھا ہوا ہے یہ جو یہ پڑھ لے گا نا بسم اللہ الحمد للہ جب تک وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں ثواب لکھتے رہیں گے تو یہ آسان پہلی سنت وضو کی نیت کر لے دوسری ہے بسم اللہ الحمد للہ پڑھ لے اور اسی میں یہ بھی ہے وضو کے دوران یہ دعا پڑھ لے اگر باتھ روم میں تو نہیں پڑھ سکتے ورنہ باہر آ کے پڑھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جائیں مگر یہ مشکل ہوتا ہے تو اگر وضو خانے پر ہیں تو یہ دعا پڑھ لیں اللہ مغفر لی ضمبی اور وسیع علی فی داری و بارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میرے گھر کو وسیع کر دے میرے رزق میں برکت عطا فرما یہ فقیر بہت عرصے سے یہ دعا پڑھ رہا ہے الحمد بہت عرصے سے معمول ہے اس فقیر کا الحمد اس کے فضائل اور برکات دیکھ رہا ہوں اپنے آپ اس وقت تو مطلب ہی نہیں پتا تھا حضرت والا سے مطلب معلوم ہوا اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما گھر کو وسیع ایک تو ظاہری گھر بڑا ہو جائے اور ایک یہ کہ دل بھی وسیع ہو جائے گناہوں کی وجہ سے دل تنگ ہو جاتا ہے دل زنگالود بھی ہوتا ہے تنگ ہو جاتا ہے گناہوں کو معاف کر دے اور گناہوں کو معاف کر دیا تو اب دل جو ہے اللہ کا گھر ہے یہ وسیع ہو جائے گا اور میرے رزق میں برکت عطا فرما روحانی رزق اور جسمانی رزق جتنے بچے ہیں سب ٹوپی اتار دیتے ہیں <laughs> کتنا ہی پہناؤ ان کو اور تیسرا ہے دونوں ہاتھوں تک پہنچوں تک دھونا یہاں تک پہنچو یہی ہوتا ہے نا پہنچے کلائی پہنچو تک دھونا چوتھی سنت ہے مسواک کرنا مسواک اگر نہیں ہے تو انگلی سے دانتوں کو مل لیں شہادت کی انگلی سے دانتوں کو مل لیں مگر وہ مسواک کا ثواب اس میں نہیں ملے گا مگر سنت بہرحال ادا ہو جائے گی یہ چوتھی سنت جو ہے پانچویں سنت ہے تین بار کلی کرنا پانچ چھٹی سنت ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا اور تین بار ناک چھنکنا ناک سے چھنکنا بھی ہے ساتویں سنت ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھنے میں چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو یعنی اوپر نرم ہڈی تک کھینچ کے پانی کو لے کر آنا ہے اور کلی بھی غرارے بھی کرنے اس میں آٹھویں سنت ہے ہر وضو کو تین بار دھونا بہت سے لوگوں کو وسوسے کے بیمار ہوتے ہیں تین سے زیادہ بار دھوتے ہیں بس تین دفعہ دھو لیا وضو ہو گیا بس یہ دیکھ لیں کہ کونی خوش نہیں رہ گئی ہو چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا یہ نبی سنت ہے اب جس کے داڑھی نہیں ہوگی خلال کیسے کرے گا بھائی وہ بتائیے آپ یہ سنت چھوٹ جائے گی نا چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا داڑھی میں خلال کرنے کا مصنون طریقہ یہ کہ تین بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالیں اور نیچے سے اوپر کی طرح یوں لے کر آئے داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہا کزا ہمارا ربی ہاتھ اے اللہ یہ آپ کا حکم ہے آپ میرے پیارے رب کا حکم ہے داڑھی رکھنا پھر دسویں سنت ہے ہاتھوں پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی کرنا ہے اور پیروں کی انگلیوں کا بھی ایک بار تمام سر کا مسا کرنا سر کے مسے کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا ہے بارہویں سنت ہے آزائے وضو کو مل مل کر دھونا چودہویں سنت ہے پے در پے وضو کرنا پھر ترتیب بار وضو کرنا سیدھی طرف سے پہلے دھونا ماشاءاللہ ہمارے پر عمل ہوتا ہی ہے میں تکرار کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی چھوٹ جاتی ہے سننا تو اس پہ عمل کریں سر کے اگلے حصے سے مسا شروع کرنا اس پہ بھی عمل ہوتا ہے اٹھارہویں ہے گردن اوپر بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں گردن کا مسا کرنا حلق کا مسا نہ کریں یہ بدعت ہے یہ حلق ہے اس کا مسا نہیں کرنا چاہیے وضو کے بعد کلمہ شہادت اشد اللہ الہ شریق اللہ اشد اللہ محمد رسول پڑھ لے کہ اللہ اے اللہ تم مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما یہ دعا پڑھ لے واش روم میں ہے تو باہر آ کے یہ دعا پڑھ لے کل میں شہادت پڑھ لے اور یہ دعا پڑھ لے اور انگلی نہیں اٹھانی ہے کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو اوپر دیکھ سکتے ہیں اوپر بیت آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں یہ سنت ہے <coughs> جس کے گھر میں آسمان نہیں ہے فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اس میں آسمان میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں <coughs> بس یہ دعا پڑھ لے اس دعا کے متعلق میرکات کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وزو جو ہے ظاہری تہارت ہے ظاہری جسم دھل گیا ہمارا اس دعا سے اللہ مجالی من الطوابین وجالی من المتحرین سے باطنی تہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول تو اختیاری تھی کہ ہم نے سب دھو لیے اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجیے یہ وضو کا سننا طریقہ ہے وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا بال برابر بھی کمی رہ جائے ان میں سے وضو نہیں ہوگا پہلا ہے ایک مرتبہ سارا منہ دھونا منہ کیا ہے یہ پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے اور کانوں کی لو یہاں کانے کان جو ہے یہ کانوں کی لو تک اور ٹھڈی ٹھڈی یہاں یہاں تک یہ پورا یہ پورا چہرہ اس میں فرض ہے یہ دھونا ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونا یہ بھی فرض ہے ایک بار چوتھائی سر کا مسا کرنا چوتھائی سر جو ہوتا ہے بس یوں کر کے یہاں تک کر لیے چوتھائی سر کا مسا ہو گیا اسی طرح اور چوتھی چوتھا فرض ہے ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو لینا ٹخنے جس کے خوش رہ گئے وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی اس کا خیال رکھیں اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ہوتا ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے فرض اس لیے بتایا جاتے ہیں کہ اگر فرض چھوٹ گیا تو فرض بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح غسل کے بھی فرائض ہوتے ہیں اس کو بھی لینا چاہیے بس تین ہی فرض ہیں غسل میں ناک ناک پورے میں اندر پانی ڈالنا کلی کرنا غرارے کرنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا کہ بال برابر حصہ بھی خوش نہ رہے نحمد علی رسول کریم آج بہت ہی بہت ہی بہت ہی اہم بات کیونکہ پچھلے تقریباً دو ہفتے سے میاں بیوی کے جھگڑے گھر میں جھگڑے میرے پاس بھی فون آ رہے ہیں یہ خاتون نے مجھے فون کیا پھر اسی کے شوہر نے فون کیا اور پھر اسی طرح ایک اور فون آیا <clears throat> ماشاء اللہ دونوں بیت ہیں اس فقیر سے تو پھر ان کو سمجھایا محبت کے ساتھ حضرت والا کی یہ یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ وہ کریں آپ بس حدیث شریف کی بات قرآن و حدیث کی بات بتا دی جاتی ہے ماشاء اللہ اس وقت انسان غصے میں ہوتا ہے کچھ ہوش نہیں رہتا اس میں شیخ سمجھاتا ہے تو اس کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے عمل کی نیت سے ایسا سنیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ بات فرمائی ہے مت سوچیں کمال کی بات ہے یا حضرت والا کی بات ہے وہ ٹھیک ہے عاشق کو یہ بھی سوچنا چاہیے مگر یہ سوچیں اللہ جی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قرآن شریف کی آیت ہے ولقاز ولافین عنس و المحسنین یہ میرے پیارے مرشد اور شیخ شیخ الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کتاب ہے علاج الغضب یہ صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے خاص بندوں کی تین علامتیں بیان فرمائی ہیں یہ سب کے لیے بچوں کے لیے بھی بہن بھائی جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے پہلا کیا ہے کہ ول جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں غصہ آئے پھر سارا پی جائیے پھر دوسرا ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں ول عظیم غیض پھر ولافین الناس پھر معاف بھی کر دیں پھر نمبر تین صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے واللہ اللہ المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں تین چیزیں ہوں گی غصہ آئے پی جائیں غصہ تو آئے گا غلط بات پہ غصہ آئے گا اس کو سارا پی جائیے پھر اس کو معاف کر دیں اور تیسرا اس پہ احسان کر دیں معاف کرنا بہت بڑی بات ہے یہ اللہ والوں کا شیوا ہے ہمیں اللہ والا بننا ہے نا ہم بیت کیوں ہیں اللہ والوں سے ہم نے تعلق کیوں جوڑا ہے اتنے عرصے سے تعلق ہے تین شیخ بدل چکے ہیں تیسرا شیخ ہے ہمارا کسی کا پہلا ہی ہو بھلے تو پھر بیت ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اصلاح نفس کروائیں اور اگر عمل نہیں ہو رہا تو خط لکھیں ای میل کر دیں چلیں خط لکھیں میسج کر دیں میسج پہ مگر جواب جو ہے جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں اس کا میسج پہ جواب میں نہیں دے سکتا بھائی وہ پھر فون پہ ہی جواب دیا جا سکتا ہے اتنے لمبا کون لکھے گا بھائی کہ یہ آیت ہے وہ ہے یہ باقی ٹھیک ہے تھوڑا سا فجر قضا ہوئی بند نظری کبھی مشکل ہے حضرت فرماتے ہیں میسج پہ اصلاح نہیں ہو سکتی بہت مشکل ہے خط سے اصلاح کروائیں جو خواتین سن رہی ہیں آپ باہر شہر میں رہتی ہیں دوسرے شہر میں تو ٹی سی ایس کے ذریعے غرفا کے ایڈریس پہ میرے نام پہ بھجوا دیں حضرت نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کے خط بھی یہاں آ سکتے ہیں غرفہ سے ٹی سی ایس ہے پتہ نہیں کون سی سروس ہے بہرحال جو بھی سروس ہے وہ ارجنٹ سروس ہوتی ہے ایک یا دو دن میں خط پہنچ جاتا ہے غرفہ میں آپ یہاں پہ میرے نام پہ بھجوا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت والا کی باتیں پرچے وغیرہ رکھوا کر جواب دے کر حضرت والا سے دعائیں کروا کے پھر حضرت والا کی غرفہ سے ارجنٹ میں آپ کو بھجوا دیا جائے گا جوابی لفافہ ساتھ رکھ دیں اتنا کیوں انتظار کرتے ہیں آپ لوگ کہ میں حیدرآباد آؤں پھر آپ لوگ کسی کو دیں پھر وہاں غرفہ وہاں خان کا میں پہنچے پھر میرے پاس آئے پھر میں حیدرآباد سے کراچی آؤں پھر ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد ایک مہینے بعد خط جائے جب تو آپ کو خود بھی پریشانی ہوتی ہے مجھے خود پریشانی ہوتی ہے حیدرآباد میں کون جانے والا ہے کون نہیں جانے والا اس لیے اور حضرت یہ فرماتے تھے پہلے زمانے میں کہاں اتنی سروس ہوتی تھی تھانہ بھون کتنی دور پورے پاکستان سے خطوط آتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس حضرت تو یہ بڑی پیاری بات ہے جیسے ہی انسان خط لکھنے بیٹھتا ہے میں نے بھی دیکھا جیسے ہی میں نے حضرت کو خط لکھنے کے لیے میسج کیا یا فون ملایا یا مجھے تو آسانی ہے حضرت نے مجھے چوبیس گھنٹے یاد دی ہے کسی وقت بھی فون کر سکتے ہیں یا خط لکھنے کی بیٹھے حضرت کو جیسے ہی خط لکھنے بیٹھتے ہیں نا اسی وقت اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جواب آئے نہیں آیا اس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بھائی اس کی نیت دیکھ رہے ہیں مرید کی نیت یا اپنی اصلاح کی نیت سے اس نے خط لکھا ہے جیسے ہی خط لکھتے ہیں اسی وقت اللہ کا فضل ہو جاتا ہے پھر جب پوسٹ کرتے ہیں اس کے لیے خرچہ کرتے ہیں یا خط دینے جاتے ہیں اسی وقت اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے جب جواب آئے گا اس وقت بھی انشاءاللہ پھر جواب جواب پڑیں گے اس وقت اور اللہ کی رحمت ہو جائے گی اور جب تک جواب نہیں آ رہا اس وقت تک بھی اللہ کا فضل ہوتا رہتا ہے آپ خط لکھ کے تو دیکھیں خود ہی نفس مٹتا چلے آئے گا کہ یار میں اپنی ایپ شیخ کو بتا رہا ہوں بتانا جائز ہے اپنے شیخ کو اپنے ایپ بتا سکتے ہیں صحابہ کرام بتاتے تھے شیخ نائب رسول ہوتا ہے صحابہ کرام باقاعدہ بتاتے تھے یا رسول اللہ مجھے ذنا کی اجازت دے دی ہے یا رسول اللہ میں بیوی پہ پٹائی کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے غصہ بہت آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنی باتیں بتاتے تھے شرم اگر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے آپ خط لکھ دیجیے اگر آپ کو شرم آتی ہے خط میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں انسان تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے پندرہ منٹ دے دے اپنے گھر کے اندر بچ... بچوں سے بولے بھائی آپ سائٹ پر ہو جائیں <laughs> مجھے پندرہ منٹ چاہیے میں شیخ کو خط لکھ رہا ہوں بچوں کو بھی پتہ چلے گا آپ شیخ کو خط لکھ رہے ہیں ان کو بھی عادت پڑے گی تو کیا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں جو ہمارے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں حکیم الامت فرماتے ہیں اس میں کچھ باتیں کروں گا یہ رضائل کا ازالہ مقصود نہیں امالہ مقصود ہے اس کا مطلب کیا ہے جو رضائل ہیں ہمارے غصہ ہے شہوت ہے ہمارے اندر تکبر ہے یہ رضائل کو ختم نہیں کیا جا سکتا ان کا رخ پھیرا جا سکتا ہے کسی کے اندر مثلا غصے کا مادہ زیادہ ہے اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے غصہ کیا کرتا تھا کسی نے برا کہہ دیا بس آپے سے باہر ہو گیا یہی کیس آیا تھا ایک صاحب کو کسی نے برا کہہ دیا آپے سے باہر ہو گئے وہ گھر کے فرد <laughs> جو بھی تھے لڑک عورت تھی یا مرد تھا آپے سے باہر کیوں ہے اس کا مطلب آپ نے اپنی کوئی عزت چاہ رہے ہیں ہم تو اس قابل تو نہیں ہماری عزت کی جائے تو کتنی پیاری بات حضرت نے فرمائی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کے لیے غصہ کیا کرتا تھا کسی نے برا کہہ دیا بس آپے سے باہر ہو گیا کسی سے کوئی تکلیف پہنچی اس پر صبر بھی نہیں کیا اور غصہ نافذ کر دیا لیکن اصلاح کے بعد سبحان اللہ اس غصے کا رخ بدل گیا اب اللہ کی ناف... اب اس پہ غصہ نہیں آتا کوئی کتنا ہی کچھ کہتے رہے بھلے بیوی کچھ کہے بھلے خاندان والے کچھ کہیں کچھ بھی کہتا رہے وہ صبر کرتا رہتا ہے اس کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے بس تو اب اللہ اب کیا ہوتا ہے اس کا رخ بدل گیا اب اللہ کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں <laughs> ماشاء اللہ آپ اس کو بڑے سے مناسبت ہے آپ کو اب اللہ کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے اللہ کے دشمنوں سے بوجھ رکھتا ہے نفس اگر گناہ کا تقاضا کرتا ہے تو اپنے نفس پر غصہ کرتا ہے خبردار ہرگز تجھے فیس بک کا اکاؤنٹ نہیں دوبارہ کھولنے دوں گا <laughs> ہرگز تجھے انٹرنیٹ پہ نہیں بیٹھنے دوں گا غصہ تو ہے لیکن اب امالا ہو گیا رخ بدل گیا جو محمود اور پسندیدہ ہے ٹھیک ہے تو اس کی اصلاح کروائیں اور حضرت نے یہ بات فرمائی تھی انتقام والا اللہ کا ولی ہی ہو سکتا بیوی کی پٹائی جو کر رہا ہے یا بیوی جو شوہر سے تنز مار رہی ہے جھڑک رہی ہے بیوی شوہر پہ چڑھی ہوئی ہے <laughs> تو یہ بھی انتقام لینے کے چکر میں شوہر سے جبکہ حضرت نے کیا فرمایا ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ شوہر جو ہے مرد کو اللہ شیر بنا ہے اس کو شیر شیر کو جو ہے وہ شیر سے کام چلا ہو محبت سے کام چلا ہو یہ ایسے نہیں شیر جو ہے وہ محبت سے شیرنی کے پیچھے شیر بابا شیر ہوتا ہے شیرنی کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے ہے نا کیونکہ محبت کی وجہ سے <laughs> اتنے جنگل کا بادشاہ ہے اور شیر گاڑی کو ہاتھ میں لگائے شیرنی کے بار بار پیچھے بار بار پیچھے چل رہا ہے محبت کی وجہ سے نا تو اگر مرد کو آپ قابو کرنا چاہتی ہیں خواتین صاحبہ <laughs> تو آپ محبت کے ذریعے قابو کریں یہ اپنے چڑچڑے پن سے یہ طنز اور مارنے سے یہ جھڑکنے سے یہ بدتمیزی سے پیش آنے سے وہ قابو میں نہیں آئے گا شعر بنایا اللہ تعالیٰ فرمایا مرد کو عورت پر حاکم بنایا آپ حاکم کو <laughs> محکوم بنانا چاہ رہی ہیں سبحان اللہ بہرحال تو انتقام میں بہرحال اگر وہ بنا رہی ہے تو آپ برداشت کریں عورت ہے آدھی عقل کی ہوتی ہے آپ سنیے مگر عورت عورت کو کمتر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اللہ والی بن جائے نیک بن جائے اپنے نفس کو کنٹرول کر لے شوہر کی فمبرداری کرے کتنی ایسی ماشاء اللہ مجھ سے بھی اصلاح کرواتی ہیں ایسی خواتین اور میرے شیخ سے بھی صاحب رحمۃ اللہ سے بھی کرواتی تھیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ سے بھی کہ ان کے شوہر بہت ظالم ہیں مگر ماشاء اللہ وہ برداشت کر رہی ہیں بڑی برداشت کر رہی ہیں ماشاء اللہ اور شوہر کے بالکل جیسے کہا جا رہا ہے ویسے عمل کر رہی ہیں اچھے کپڑے پہن رہی ہیں شوہر بہت نالائق دوسری لڑکیوں کے چکروں میں اور ماشاء اللہ بی اے بیوی صاحبہ بہت نیک رابعہ وسیع کہا جائے گا اس کو اس زمانے میں وہ دوسری چکر میں ہے اور یہ روزانہ نیا جوڑا پہن رہی ہے اور روزانہ پھر شوہر صرف شوہر کے جس گھر میں شوہر رہتا ہے خوشبو لگا کے آ رہی ہے اچھا کپڑا کھانا پیش کر رہی ہے مطلب دال بھی بنا رہی ہے تو تڑکا لگا کے <laughs> عمل کر رہی ہے تو ماشاء اللہ اس سے بہت فرق پڑ رہا ہے اب وہ شوہر اس لڑکی کے ساتھ تو تھوڑی دیر رہتا ہے نا تیرے ساتھ تو پوری رات ہے شوہر ہے نا آپ سب سیکھ لو <laughs> سامنے بیٹھے ہو تو پھر کیا کریں اب جن کی شادی نہیں بےچارے وہ پریشان بیٹھے ہوئے سبحان اللہ تو اب سنیے حدیث شریف میں حضرت والا فرماتے تھے اس میں حضرت والا نے اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے چار حدیثیں بیان کی ہیں پہلی حدیث ہے من کزم غیزن وہ یقدر انفاظی یہ دیکھو یہ کھول دینا پردہ ہٹا دیں من غیزن وہ یقدر اعلیٰ انفاظی ملا اللہ تعالی قلبہ ام نو ایمانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خود ہی کہہ رہا ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پہ اس فقیر کو اتنا فائدہ ہوا اور جس کو بھی میں نے دو تین میرے پاس میسج آیا تھا پہلے ہی بتایا تھا جس کو بھی حدیث شریف سنائی اس کو ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوا کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے پورا قدرت تھی کہ وہ غصہ نافذ کر سکتا ہے اکثر بڑے کو قدرت ہوتی ہے شوہر کو باپ کو بڑے بھائی کو بڑی بہن کو یہ چھوٹے پہ قدرت غصہ کر دیں تو مگر غصہ نہیں کیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور سکون سے بھر دے گا ایمان بھی آ جائے گا اور سکون بھی آ جائے گا یعنی جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا ہے بہت سی خواتین ہوتی ہیں وہ بچوں پہ غصہ کر سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے بےچارے معصوم بچے ہیں مگر نہیں کیا اس کی خطا کو معاف کر دیا چھوٹے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کنٹرول کریں آپ دیکھتے رہیں بھلے دس بچے ہوں <laughs> اگر آپ کے دس بچے گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو دس بچے دیے اس عورت کو صلاحیت بھی دی ہے کہ دس بچوں کو سنبھال بھی سکتی ہے وہ ایسا تھوڑی کہ آپ چڑچڑا پن کر لیں پہلے زمانے مرد ماشاء اللہ جہاد پہ نکلے رہتے تھے دینی کتابوں کاموں میں نکلے رہتے تھے عورتیں ہی سنبھالتی تھی بچوں کو دس دس بچے ہوتے تھے بارہ بارہ بچے کے گھر میں ہوتے تھے وہی خاتون ہی سنبھالتی تھی ٹھیک ہے آج کل آپ کمزور ہو گئی ہیں تو شوہر بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو یہ تو بڑی نعمت ہے شوہر کب تک ساتھ دے گا مرد کو تو باہر نکلنے کے لیے بنایا گیا جماعت کی نماز پڑھنے جائے گا دینی کام کرے گا جزاک اللہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے اور بچے جب جوان ہو جائیں اس کے لیے حکم الگ ہے بچے جب جوان ہو جائیں تو حضرت فرماتے تھے ہم کو بس ایک ہی مکھن لگا کے اللہ والوں کی مجلس میں لائیں ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ اس کا رخ ایک دن پھرے گا ضرور پھرے گا اور وہ اللہ والا بن جائے گا جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اور اس پر پوری غصہ جاری کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی معنی نہیں تھا لیکن اللہ کے خوف سے شیخ تو ساتھ نہیں رہے گا یہ خاتون صاحبہ آپ کے لیے بھی یہ بیان ہے میرے لیے بھی ہے پہلے میرے لیے ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ حضرات جو سن رہے ہیں بچے بھی سن رہے ہیں آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو خواتین سن رہی ہیں سب کے لیے ہے اور سب یہ سمجھے میرے لیے بیان ہے پڑھنے والا بھی یہ سمجھے کہ حضرت والا جیسے مجھ سے فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں یہ بات جس شخص کو کسی پر غصہ آ گیا اس پر پورا غصہ جاری کر سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا امن کے معنی سکون اور غصہ ضبط کرنے کا یہ انعام عظیم ہے بہت زبردست انعام ہے سکون مل جائے اور کیا چاہیے پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے نا دیکھیے مگر آپ یاد رکھیے گا بہت سے لوگوں کو عقل نہیں ہوتی ہے پاگل ہوتے ہیں وہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی عقل ہوتی ہے دین کی سمجھ نہیں ہوتی شیخ کسی مرید کو ڈانٹ رہے بولیں گے لو بھائی غصہ کر رہے ہیں وہ ضروری ہے ڈانٹ حضرت فرمایا تھا اگر ڈانٹ نہیں لگائے گا شیخ تو خیانت بھی ہو جائے گی اور نفس کا ڈانٹ ڈینٹ جو ہے بغیر ڈانٹ کے نکلتا نہیں ہے اتنی محبت سے ہی نکلتا وہ بڑی مجھے زبردست کی بات دل میں لگ گئی کوئی فجر کی نماز ایسا قزا کرتا ہے اب کوئی شیخ بولے گا بیٹے فجر کی نماز پڑھا کرو دیکھو فجر کی نماز کتنا ثواب ہے اثر کرے گی ڈانٹ سے نکلے کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گیا ہوگا <laughs> کتنے عرصہ ہو گیا فجر کی نماز تمہاری قضا ہو رہی ہے نالائک <laughs> اس طرح اس کو زیادہ اثر کرے گا شیخ کو پورا اختیار ہے مرید کو ڈانٹ سکتا ہے مگر اس کو ڈانٹے گا جس کو چپت چپاتی معلوم ہو <laughs> ورنہ ہر کسی کو ڈانٹتا نہیں ہے بزرگوں نے فرمایا ہے شخص غصے کا تلخ گھونٹ ہی ہوتا ہے نا کڑوا گھونٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تل گھونٹ پی لیتا ہے غصے کو ضبط کر لیتا ہے تو سارا غصہ سارا کا سارا نور بن جاتا ہے اور حضرت میر سی اللہ کی شکل مبارک سامنے آ گئی مبارک وہ بھی یہ بات فرمایا تھا کہ دو چیزوں سے ایمان کی ہلاوت آتی ہے ایک نظر بچانے سے اور دوسرا غصے کو جو پی جائے گا سارا کا سارا ایمان کی حلاوت سے کنورٹ ہو جائے گا <clears throat> اور ایک اور تفسیر غصے کے بیان کی ہے یہ حضرت والا کو بھی دیکھا میر سی الحمد اللہ کو موجودہ شیخ کو بھی دیکھا ہے میں نے اس کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے اجرا کے لیے کہ دین پھیلے اور اللہ کے لیے جو غصہ آئے وہ مستثنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرات پر اللہ کی نافرمانی پر اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا کانا رومان و علی وجہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ کے چہرے مبارک پر انار نچوڑ دیا گیا ہو اللہ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے مگر یہ بات اگر بیوی کوئی نافرمانی کر رہی ہے بچے کوئی کر رہے ہیں تو غصہ تو آئے گا پھر غصے کو کنٹرول کر کے حکمت سے سمجھانا ہے کیونکہ کیونکہ چوبیس گھنٹے وہ لوگ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اگر آپ غصہ کریں گے غصہ کر دیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا وہ جوان بچے ہم سے دور ہو جائیں گے کبھی قریب بھی نہیں آئیں گے ابا تو ہر وہ غصہ کرتا رہتا ہے محبت سے سمجھائیں حکمت سے سمجھائیں اور دوسری حدیث بیان کی جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لیں سن لیا <laughs> جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے بھائی آخری سیمسٹر ہے <laughs> جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ اس کے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے جس حور کو چاہے اپنی پسند سے انتخاب کر لے یہ آپ کے لیے بھی ہے بھائی سب کے لیے ہورے ملیں گی جتنے ہی مرد ہیں مطلب غیر شادی شدہ کے لیے تھوڑی خاص ہے کتنا خوش ہو رہا تو سب کو ملیں گی غصہ ضبط کرنے کا دوسرا انعام بیان فرمایا اور خواتین بھی خوش ہو جائیں حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑی نعمت ہے وہ یہ خوشی یہ ہے کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں کہ وہ ہوروں کے پاس میرا شور چلے آئے گا آپ کو ہوروں سے زیادہ حسین کر دیا جائے گا شور حیران ہوگا وہ ہورے تو اللہ نے بھیجی کے میری بیوی کو کیا ہو گیا ہوروں سے زیادہ حسین وہاں بھی جو ہے وہ پھاتا سے جان نہیں چھوٹے گی <laughs> وہ ساتھ ہی چپکی ہوگی <laughs> نیک عورت بھی تو جنت میں جائے گی آپ کے ساتھ ہی جائے گی <laughs> وہاں ان شاء اللہ وہ ہوروں سے زیادہ حسین کر دی جائے گی اور پھر تیسری حدیث میں آتا ہے قیامت کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ شخص کھڑا ہو جائے اس کا میرے اوپر کوئی حق ہو فلا یقوم اللہ انسان انسان بس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا اور وہ جس نے دنیا میں کسی کی خطاؤں کو معاف کیا ہوگا تو جنہوں نے یہ دولت کمائی ہوگی اور معاف کرنے والا عمل کیا ہوگا وہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں بھی اپنا انعام دیجیے اور چوتھی حدیث شریف ہے اس کو بار بار پڑھتا ہوں میں اکثر بھول جاتا ہوں اگر یاد رہتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے زندگی اچھی گزرتی ہے جو شخص یہ بات پسند کرے کہ جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اور اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں اس کو چاہیے جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے یہ بہت اونچے لوگوں کا کام ہے ہاں، تینوں مشائق کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے انہوں نے اس پر عمل کیا ماشاء اللہ جو شخص ظلم کرے اس کو معاف کر دے جو اس کو محروم کرے اس کو عطا کر دے اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ سلئے رحمی کرے واہ واہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یہ بات پسند کرے اس کے جنت میں اس کے لیے اونچے محل بنائے جائیں اس کے درجات بھی بلند ہو جائیں اس کو چاہیے جو شخص اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے تو بتائیے اگر شوہر آپ کا ظلم کر رہا ہے آپ معاف کر دیں <clears throat> بیوی شوہر پہ ظلم کری آپ معاف کر دیجیے تو جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دے بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ ظلم کر رہے معاف کر دو معاف کر دیں بس لڑائی جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں لڑائی جب ہی شروع ہوتی ہے جب سامنے والا دو... سامنے ظلم کیا کسی نے مظلوم نے بولنا شروع کر دیا مظلوم بس ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھے خاموش ہو جائے معاف کر دے برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دل میں بغض نہ رکھے کینا نہ رکھے معاف کر دے سوچے بھائی اللہ میں اس کو معاف کر دوں گا اللہ میری خطا معاف کر دے گا جو جوشس اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کر دے اور جو اس سے قطع رحمی کرے اس کے ساتھ سلح رحمی کرے مگر باز خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لاکھ نیکیاں کرتے رہو وہ کبھی نیکی کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے لیے حکم ہے سل من قطع وہ تو قطع رحمی کریں گے مگر آپ ان سے جڑے رہیں ان کو معاف کرتے رہیں اس حدیث پاک میں ایسے شخص کے لیے اللہ نے بازبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرمایا جنت میں اس کا شاندار مکان ہوگا اس کے درجات بلند ہوں گے مگر آخر میں فرمایا حضرت والا ہی کا یہ خاص دینی سمجھ تھی اگر کسی رشتہ دار سے ناقابل برداشت مسلسل تکلیف پہنچ رہی ہے جس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا تو علماء سے مشورہ کریں یا مشاعر سے مشورہ کر لیں اس فقیر سے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کا تجربہ ہے اس فقیر کو الحمدللہ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے کہ جس سے دین یا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو علماء سے اپنے شیخ سے مشورہ کریں اس کے لیے دوسرے احکام ہیں مثلا جا رہے ہیں جاموج کے ٹی وی چلا جاتے ہیں جاموج کے ان کی عورتیں سامنے آ جاتی ہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں فون کر کے جائیں بھائی ان کی نامحرم عورتیں نہیں آنی چاہیے آ جائیں گی اگر وہ آ جائیں تو آپ فوراً خود نکل جائیں یہ کیا بات ہوئی گے یعنی ایک بات پتا چلی کہ وہیں بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں نامحرم آئے اور سر پہ ہاتھ رکھ دیا چاہے مرد ہو یا عورت آپ کو ہمت آپ وہاں سے بھاگے کیوں نہیں جیسے ہی وہ آیا وہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ٹچ بھی ہو گیا شروع ٹچ تو اور گنا ہے تیسری حدیث میں غصے کے بارے میں اور سناتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں سات احادیث بیان کرنے کا حضرت والا فرماتے میرا معمول ہے عمل کی نیت سے سنے بھائی تھوڑی سی بات ہے غصے کی انشاءاللہ اگر یہ دل میں اتر گئی <clears throat> تو بہت کام بن جائے گا ہمارے زندگی بھر مزہ آ جائے گا بہت ہی مزہ آئے گا زندگی سکون سے گزرے گی دل میں جس کے بوجھ نہ ہو جس کے کینا نہ ہو جو لڑتا نہ ہو جو جھگڑا نہ کرتا ہو کیسی اس کی زندگی گزرے گی اور بھلے نظر بچانے والا ہمارا جھگڑا کرتا ہے غصہ کرتا ہے بوجھ اور کینا رکھتا ہے ایسے شخص سے خود بھی وہ پریشان رہے گا ہر وقت پریشان رہے گا اور دوسرے ہی پریشان رہیں گے حدیث شریف میں آتا ہے ان الغضب لا يفسد يفسد الصبر العسل او کما قال علی غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے جیسا ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے اگر کوئی دور بھی کوٹ رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے ایک من شہد میں ذرا سا ہنی میں ذرا سا وہ ڈال دیں شہد میں اور سارا شہد کڑوا ہو جائے گا اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے یعنی غصے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ عبادت کا مزہ تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا لاکھوں وہ زندگی بھر وہ ماشاء اللہ معمولات میں ناغا نہیں ہوا مگر غصہ کرتا ہے تو اس کو مزہ ہی نہیں مل رہا <laughs> اتنے عرصے سے معلوم معلوم جو ہے اس کے ماشاء اللہ ناغا نہیں ہو رہا یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ معمولات کا ناغہ نہیں ہو رہا مگر اس کو مزہ کیوں نہیں مل رہا عبادت میں تو مزہ آنا چاہیے کیوں نہیں مل رہا کیونکہ غصے کا مریض ہے یا بد نظری کا مریض ہے غصے والے کو اللہ تعالیٰ محبت کا مزہ عبادت کا مزہ تلاوت کا مزہ اس کو نہیں آئے گا کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا اس لیے غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیا جیسے ایلوا شہد کو اس کو یاد کر لیجیے اتنی پیاری بات ہے تو اور چھٹی حدیث ہے یہ میں نے ایک دوست کو سنائی تھی پرس کل پرسوں کوئی جھگڑا تھا اس کو میں نے یہ سنائی تھی من کف فا غزہ کف اللہ عنہ ہُو عذاب یوم القیامہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے ظاہر بات ہے غصہ روکنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف اٹھائی اٹھانے پر یہ مجاہدہ رکھا ہے کہ غصہ روک لیا بہت بڑی بات ہے آپ نے صرف غصہ روک لیا قیامت کے لیے عذاب سے سارے انبیاء نے سارے اولیاء اللہ نے پناہ مانگی کہ نہیں جس نے غصے کو پی لیا غصے کو روک لیا قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے کتنی بڑی بات ہے اپنا عذاب اللہ اس سے روک لیں گے اور کیا چاہیے انسان کو اس لیے آپ لوگ بھی سن رہے ہیں اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا اپنے غصے کو کنٹرول کریں قیامت کے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا اتنی پیاری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پہ فدا ہو جانا چاہیے جس نے اپنے غصے کو روک لیا قیامت کے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب اس سے روک لیں گے مگر آگے فرما رہے ہیں حضرت والا یہ مجاہدہ جو ہے اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے انوار بک ڈپو میں ایک صاحب بیٹھتے تھے مولوی محمد حسن کاکوری رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ ایک شخص کو غصے کا مریض تھے فرمایا کہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں انشاءاللہ آپ کا غصے کا مرض ختم ہو جائے گا تو اس نے لکھا حکیم تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت میرا غصہ جاتا رہا میں مولوی کاکوری حسن کاکوری صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں جاتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے تو کبھی غصے کے متعلق مجھے کوئی نصیحت بھی نہیں کی یہ کیا بات ہے مجھے اتنا فائدہ ہوا حضرت نے فرمایا کیونکہ مولوی صاحب حلیم التبا ہیں یعنی برداشت میں طبیعت میں برداشت ہے ان کے دل میں صبر اور حلم اور برداشت کا بہت زیادہ مادہ ہے ان کے قلب کی صفت صفت حلم آپ کے قلب میں منتقل ہو گئی ایک اپنا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں صرف اس ہمارے چچا آئے ہوئے تھے اور ماموں والا فلاں فلاں مطلب آئے ہوئے تھے تو میرے ہی بیٹے سے یا پتہ کسی اور کے بیٹے سے وہ گلاس بہت قیمتی گلاس تھا گھر والے لے کر آئے تھے <laughs> ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا شیشے والے ٹیبل پہ ٹوٹ گیا تو میں نے اس سے بیٹے سے کہا کہ بیٹے دیکھو گلاس جو ہے آرام سے پکڑتے ہیں حضرت والا کی بات بتائی ڈانٹا نہیں بہت قیمتی گلاس تھا ٹوٹ گیا بیٹے گلاس جو ہے آرام سے پکڑتے ہیں لاؤ جھاڑو لے کر آؤ اس کو صاف کر دو اس طرح بس کہہ دیا کوئی غصہ بھی نہیں کیا وہ حیران ہو گئے <laughs> بول رہے یہ کہ آپ نے غصہ کیوں نہیں کیا <laughs> میں نے کہا حضرت والا کی برکت ہے ہم نے حضرت والا سنا ہے کہ برتنوں کی عمر ہوتی ہے بچوں سے اگر ٹوٹ جائے تو ان سے یہ بولنا چاہیے بیٹے گلاس کو جو ہے مضبوط پکڑتے ہیں ذرا بس وہی بول دیا تھا ورنہ پہلے ہم لوگ جب حضرت والا سے تعلق کی تو غصہ ہی کرتے تھے گلاس توڑ دیا تم نے نلائک <laughs> اللہ تعالیٰ مجھے بھی اول کی توفیق عطا فرمایا اپنی رحمت سے ہم سب کو کل حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا اس ساری وجہ علاج الغضب اٹھانے کی کتاب یہی تھی کہ یہ واقعہ سنانا تھا مجھے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا واقعہ تو بہت دفعہ سنا ہے مگر شیخ کی بات میں اثر ہوتا ہے شیخ کی بات اگر کوئی غور سے سنے عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس کو اثر ہوگا اور شیخ کی بات صحابہ صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے بڑی پیاری بات ہے بہت ہی پیاری اور بات بھی کس کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن تو ازرب غلام علی کل یہ بات سنائی حضرت نے میں اپنے مملو غلام کی پٹائی کر رہا تھا غلام ہوتا ہے اس کی ہو سک پہلے غلام ہوتے تھے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے غلام کے ساتھ پٹائی کر رہے تھے مگر فسمیا تم ان خلفی خلفی سعودن میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے ایک آواز سنی وہ کیا آواز تھی علم ابا مسعود اقدر علیہ کا من کا علیہ یہ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ ضمیروں میں دو سطر کا مضمون بیان فرما دیا واہ اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ڈیڑھ دو سطر ہو جائے گا فرمایا اے ابو مسعود غلام کی پٹائی کر رہے ہیں اے ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے فرماتے فلطفت تو میں نے متوجہ ہو کر دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی فائدہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ آپ کی آواز تھی جی اٹھے مردے تیری آواز تھے یہ آواز نبوت تھی جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل زندہ ہو جاتے تھے امراض کی اصلاح ہو جاتی تھی بس اللہ تعالیٰ نے صحبت نبوت کے فیضان کی برکت سے فوراً ہدایت عطا فرما دی اس لیے جب بیوی کو پٹائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مارنے کا دل چاہ رہا ہے بڑی بہن چھوٹی مارنے کو دل چاہ چھوٹی بہن کو مارنے کا دل چاہ رہا ہے باپ کا کا کا کا بیٹے بیٹے کو کو کو ماں ماں بیٹی مارنے دل چاہ رہا ہے تو یہ حدیث شریف غلام ہے نا اور بیوی تو مسلے قیدی کی حضرت فرمایا تھا تو یہ حدیث شریف یاد کر لے مملوک کی پٹائی کر رہے ہیں پٹائی کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا پیچھے سے آواز آئی فرمایا کہ اے ابو مسعود اے ماں بہن بیٹی اے شوہر صاحب اے بڑے بھیا اے بڑی بہنا اے ابو مسعود اللہ تعالیٰ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے جس کو تو پیٹ رہا ہے تو بتائیے اللہ کو قدرت ہے کہ نہیں یہی اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب ناصل کر رہے ہیں ہم چھپ چھپ کے ہم فیس بک پہ بیٹھے ہوئے گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں چھپ چھپ کے تم بد نظری کرتی ہو اس وقت اللہ تعالیٰ پٹائی کریں ہماری تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنا ہم اس کو پٹائی کر رہے ہیں یا غصہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ اس سے زیادہ ہمارے اوپر قدرت ہے اللہ مگر آگے پھر فرماتے ہیں آگے ایک اور بات ہے فرماتے ہیں جو بات رہ گئی حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً تمبی ہو گئی عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حرن لوجہ اللہ اس غلام کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا اس خطا کی تلافی میں پٹائی کر رہے تھے پھر آزاد کر دیا بہت بڑی بات ہے غلام جو ٹریننگ یافتہ ہوتے تھے اب کسی کو آزاد کر دیا دوسرے غلام کو سکھانا کتنا مشکل ہے تو اس کو آزاد کر دیا معلوم ہوا خطاؤں کی تلافی بھی ضروری ہے اگر کسی نے خطا کر دی بیوی کی پٹائی کی بچوں کی پٹائی کی غصہ کیا اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے بعد میں دل لگی کرے محبت سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی یہ بات سنانی تھی لو لم نارو او لمست کن نار اگر تو ایسا نہ کرتا غلام پر یہ رحمت نہ دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی آپ بتائیے اگر وہ پٹائی کرتا رہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جہنم کی آگ تجھے جلا کے خاک کر دیتی تجھے جھلسا دیتی آپ بتائیے جو پٹائیاں کرتے ہیں بچیوں کی جو پٹائیاں کرتے ہیں بیوی کی جو پٹائی کا جو بیوی جو ہے شوہر پہ ہر وقت چڑی رہتی ہے اور جو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پٹائی کرتا ہے غصہ کرتا ہے تو یہ ذرا حدیث شریف یاد کر لے اب آگے حضرت کیا فرما رہی ہے کون ہے صحابی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں آج کس ظالم کا منہ ہے جو کہے میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں میں خلیفہ ہوں میں بیان میں جاتا ہوں میں بہت بڑی رابعہ بصریہ بنی ہوئی ہوں جبکہ ہے نہیں وہ صوفی ہوں اتنا ذکر فکر کرتا ہوں کرتی ہوں میرے غصے پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی ذرا سوچیے یہ بات سوچنے کی ہے نہیں اپنی عبادت پر اتنا ناز کہ ہم نے تہجد پڑھی لہٰذا مسلمانوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بیویوں کو جس طرح چاہو ستاؤ کوئی قانون ہی نہیں ہے دیکھیے صحبت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضب مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے حکم ہو رہا ہے اگر تم نے رحمت نہ کی تو یاد رکھو قیامت کے ان دوزخ کی آگ تم کو لپٹ جائے گی اب کس صوفی کا منہ ہے کس صوفیہ کا منہ ہے اور <laughs> منہ ہے جو کہتی ہے میرا غصہ میرے لیے کچھ مضر نہیں میری تو اتنی عبادت ہے اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میرے غصے پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی حد ابو مسعود رضی عنہ سے زیادہ مقبول ہو گئے کیا گویا صحابی سے گویا بڑی ہے صوفی جو ایسی باتیں کرتا ہے یہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ صحابی سے ناؤز باللہ اس کا درجہ بڑھ گیا تو میرے دوستوں ہمیں اس لیے لوگ کہتے ہیں ہمیں مسئلے کی کیا ضرورت ہے دیکھیے صحابی ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ <coughs> لیکن مربی مسئلے کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں اس لیے ہمت کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں بار بار یہ حدیث شریف پڑھیں پیج نمبر تیرہ پہ اور گیارہ پہ حدیث شریف نو پیج نمبر نو پہ حدیث شریف لکھی ہے اس کو باقاعدہ میں نے اپنے پیارے شیخ موجودہ مرشد کی کتابیں دیکھی ہیں اور اس کے جو بنے ہوئے پرچے ہیں وہ بھی دیکھے ہیں حضرت جو ایسی بات ہوتی تھی باقاعدہ اپنی کتاب میں سیٹ الگ بنایا تھا اس پہ باقاعدہ نشان لگایا ہائی لائٹر سے نشان لگا کے اس کو بار بار پڑھتے تھے اپنے جب گھر جاتے تھے حضرت والا کی صحبت کے بعد موجودہ مرشد قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب عالیہ یہ حضرت والا کی باتیں بہت غور سے پڑھ کر اس پہ نشان لگا لیتے تھے باقاعدہ پھر حضرت کو یاد بھی ہو گئی جب بار بار پڑھتے ہیں تو یاد ہو جاتی ہے بیان میں وہی بات آ جاتی ہے پھر وہ اثر بھی کرتی ہے اب میں تو حضرت والا کی بات پڑھ کے سنا رہا ہوں جب یہ یاد ہو جائے گی کہیں اور بیان کریں گے کسی کا دل بدل جائے گا ہمارا دل تو پہلے بدلے ہم تو اس پر عمل کریں تو اس لیے غلام کی کیا ہو رہا واقع یاد ہو گیا ابو مسعود ابو اللہ عنہ پٹائی کر رہے تھے غلام کی پیچھے تو مڑ کے دیکھا تو ایک آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی کہ تو کیا بات تھی جی فرمایا اے ابو مسعود اللہ کو تجھ پر زیادہ قدرت ہے اس قدرت سے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے پہلے تو یہ بات فرمائی پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی پھر فرمایا پھر انہوں نے ماشاء اللہ جب کیونکہ تمہیں زیادہ قدرت ہے اللہ کو زیادہ قدرت ہے تمہارے غلام کی پٹائی کر جو کر رہے ہو اللہ کو تم پہ زیادہ اس سے قدرت ہے انہوں نے فوراً جو ہے اس غلام کو آزاد کر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اگر تو ایسا نہیں کرتا غلام پر یہ رحمت نہیں دکھاتا تو جہنم کی آگ تجھے جھلسا دیتی اور جلا کے خاک کر دیتی آپ بتائیے حضرت فرما رہے ہیں صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس لیے ہم سب کو خبردار ہو جانا چاہیے ہمت کریں جب جھگڑے کی بات آئی تھی میں نے حضرت والا کی ایک دم بات یاد آ گئی جو حدیث شریف کی بات ہے میں نے عرض کیا اسپیکر کھلا ہوا تھا میاں بیوی دونوں میں نے عرض کیا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے من توازا للہ رفع اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے آپ دونوں توازو دکھائیں دوسرے سے معافی مانگیں آپ دونوں لڑیں گے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا کتنا غلط اثر پڑے گا بچوں اس لیے فوراً معاف کر دینا چاہیے پھر کل حضرت نے یہ بھی واقعہ سنایا تھا اس کو بھی سنانا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے علی بن حسین ان کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ان کا غلام ان کو وضو کرا رہا تھا لوٹا ہاتھ سے گر گیا حضرت فرمایا تھا اس زمانے میں لوٹا کیسا ہوگا بڑا بھاری لوٹا ہوتا ہوگا وہ ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر ہی زخمی ہو گیا آپ بتائیے آپ کی بیوی آپ کو وضو کرا رہی ہو اور آپ کا لوٹا گر جائے اس کا اور آپ کا سر زخمی ہو جائے آپ تو چڑھ دوڑیں گے اس کے اوپر ہم بھی چڑھ دوڑیں گے یہی حوالے ہمارا تو وہ کتنی بڑی بات ہے غلام وضو کر رہا تھا تو <laughs> لوٹا گریا اور سر زخمی ہو گیا کس کا حد علی رحمۃ اللہ علی رضی اللہ کے پوتے کا سر زخمی ہو گیا بتائیے اب غلام کی تو تیز نظر سے غلام نے کو دیکھا انہوں نے حضرت علی رحمت اللہ نے اور وہ غلام بھی حافظ قرآن تھا یہ آیت پڑی ول کاظم غیز جو اپنے غصہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا قط قزم تو غیزی بڑی بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ لوگ نفس کو کنٹرول کرنے والے لوگ تھے یعنی غلام یہ ہمارے گھر کی ماسی اگر حافظہ ہو اور وہ آپ کے خاتون صاحبہ کے لوٹا گرا دے سر کے اوپر زخمی ہو جائے اور وہ آیت پڑھے تو بولے کہ چل چل نکل تو نکالتی ہوں <laughs> وہ آج کے کیا کیا بڑی بات ہے اور علی رضی اللہ کے پوتے نسبت بھی تو ہوتی ہے حسین رضی اللہ کے بیٹے ان کی بات ہو رہی ہے علی رحمۃ اللہ علیہ تو تیر نظر سے انہوں نے دیکھا خادم کو تو اس نے آیت پڑھی ول کا عظیم جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا اجی فوراً فرمایا قد قزم تو غیزی میں نے اپنا غصہ پی لیا اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا یہ نہیں سوچا کہ خادمہ کے منہ سے نکل رہا ہے یا بیوی کے منہ سے چھوٹی بہن یا چھوٹے بھائی کے منہ سے کسی کے منہ سے کیا بچوں کے منہ سے نکل رہا ہے اگر بچے بچہ باپ پٹائی کر رہا ہے بیوی بچی کی پٹائی کر رہی ہے چھوٹی بچے کی اور بچی نے بول دیا آپ کو آیت یاد نہیں ہے تو تو اس وقت اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے نفس کو مٹائے اور ہاں واقعی آیت تو صحیح ہے بالکل اللہ کا مگر بچوں کو اگر بی, ماں باپ مار رہے ہوں تو بچوں کو جائز نہیں کہ ماں باپ سے اس طرح زبان چلائیں چپ چاپ ماں کو ماں کی مار باپ کی مار کو دعا سمجھے اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا قد قزم تو غیزی میں نے غصہ پی لیا یہ نہیں سوچا کہ خاتمہ کے منہ سے نکل رہا ہے بہت پریشان کر رہا ہے اتنی قیمتی مضمون ہے آپ کو اس مضمون کی ضرورت نہیں آپ کو غصہ نہیں آتا بڑے سب کے سامنے ہنستے رہتے ہیں بیوی کے ساتھ کیسے ہیں آپ <coughs> اس کو <laughs> بہرحال وہاں عورتوں کو پریشان کرے گا بچے تو بہرحال کرتے ہی ہیں تو اس کو کچھ بٹھا کے آپ کو کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا ایک ہی بچہ ہے <laughs> اللہ تعالیٰ برکت دے تو بہرحال اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا قد کا عزم تو غیزی بہت ہی بڑی بات ہے واقعی سوچنے کی بات ہے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں اس نے فوراً یہ میں نے اپنا غصہ پی لیا اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا یہ نہیں سوچا کہ خاتمہ کے منہ سے نکل رہا ہے کس کی کسی کے منہ سے بھی نکلے ہے تو اللہ کا فرمان چھوٹے کے منہ چھوٹوں کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے تو چھوٹوں کو مت دیکھو ان کے منہ سے جو بڑوں کی بات نکل رہی ہے اس کی قدر کرو لہٰذا فرمایا میں نے غصہ پی لیا اس کے بعد غلام نے آیا تلاوت کی عافین آفین الناس جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا قد آفوت عن کی میں نے تیری خطا معاف کر دی عجیب بات ہے ماشاء اللہ اس وقت بھی اس کو بھی موقع سے یاد آئی <laughs> غلام کو بھی غصے والی قرآن شریف کی آیت موقع سے یاد آئی ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی جو غصے کو معاف کر دیتے ہیں تو قد آفا تو تو انہوں نے حد علی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے تیری خطا معاف کر دی اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتے ہیں فرمایا جا بھائی میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا اب دوبارہ واقعہ سناتا ہوں کیونکہ بیچ میں بچہ آ گیا تھا اور یہ جتنی بار بھی سنایا جائے کم ہے تو یہ غلام علی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ تھے نا ان کے پوتے تھے علی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے علی رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے یاد ہو گیا حسین کس کا نام ہے آپ میں سے کسی کا حسین نام ہی ہے ایچ والے ہیں نا آپ ٹریپل ایچ ہیں حسان حیدر حسان اور حسنین تو ان کے بیٹے تھے حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حد علی رحمت اللہ علیہ تابعی ہو گئے نا وہ تیسری نسل تابعی ان کی ان کا غلام ان کو وضو کرا رہا تھا لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا تیز نظر سے کو دیکھا وہ بھی حافظ خادم کو دیکھا وہ بھی حافظ قرآن تھا فوراً یہ آیت پڑھی ولقاظم الغیز غیض جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تو انہوں نے بھی فرمایا قد کا تو غیزی میں نے اپنا غصہ پی لیا اللہ کا فرمان سنتے ہی مان لیا یہ نہیں سوچا کہ خاتمہ کے منہ سے نکل رہا ہے کسی کے منہ سے بھی نکلے تو ہے تو اللہ کا فرمان چھوٹے کے منہ سے بڑوں کی بات جب نکلتی ہے چھوٹوں کو مت دیکھو ان کے منہ سے بڑوں کی جو بات نکل رہی ہے سو مت بھائی اس کی قدر کرو لہذا فرمایا میں نے غصہ پی لیا اس کے بعد باندی نے آیا تلاوت کی ولافی نانی ناز جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا قد آفاؤ تو کی میں نے تیری خطا معاف کر دی آرام سے بیٹھ جائیں ہلتی پالتی مار کے اس کے بعد کہا یہ کھا لو کھا لو ابھی نیند ختم ہو جائے گی اس میں لگے رہو گے نا جائز کام میں <laughs> اس کے بعد واللہ یحب المحسنین اور احسان کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے فرمایا جا میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا اب ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں ان واقعات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جب یہ بزرگان دین ایسا کرتے تھے تو ہم بھی تو ان کے غلام ہیں ہمارے تو ایسا زبردست علماء دیوبند کا سلسلہ ہے کہ سو فیصد وہ لوگ صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلتے تھے ایسے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں ہمارے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے مرشد بھی ایسے ہی حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے پیچھے چلے آئے ہمارے بزرگان دین کے ان کو دیکھ کے صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ہمارے حضرت کے پاس وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں حضرت ان کو معاف کر دیتے ہیں ایک اور آ کے عرض کرتا ہوں حمزہ اتنی دفعہ جا چھوٹا ہے حضرت والا کے پاس بھی جاتے غلطیاں کرتا ہے چھوٹا تھا بالکل ہی چھوٹا پھر حضرت میر کے پاس بھی بہت غلطیاں کی آپ جتنی پرانی مجلس سے سنیں گے سب میں حمزہ کی آوازیں <laughs> آگے بیٹھتا تھا ماشاء اللہ کہتا رہتا تھا اور حضرت ہمارے برداشت کرتے رہتے تھے اور جو ہے جو ہے ابھی حضرت اتنی غلطیاں اس نے کی وہ حضرت کے آگے آگے چلتا ہے حضرت کے وہ پیر لگتے رہتے ہیں حضرت معاف کرتے رہتے ہیں بچہ ہے وہ اب میں اس کو منع بھی کرتا ہوں کہ آگے پیچھے مت چلو حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت ہمارے برداشت کرتے ہیں اتنا ماشاء اللہ ہر مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں اور ہر شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ کی حقیقی چچا بھی ہیں تو شیخ الحدیث ایک مرتبہ اپنے ملازم پر ناراض ہو گئے فرمایا تم نے کیوں ایسی نالائکی کی نالائق اس نے کہا حضرت جی معاف کر دو غلطی ہو گئی انسان ہوں حضرت شیخ نے فرمایا یہ غلطی تو تم نے ایک درجن بار کی ہے یعنی بارہ دفعہ کی ہے دو چار دفعہ ہو تو معاف کر دوں تم تو بار بار یہی غلطی کرتے ہو میں تمہیں کتنا بھگتوں تو مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ جو بانی تبلیغ تھے شیخ الحدی سے قریب بیٹھے ہوئے تھے شیخ کے کان میں فرمایا مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے اپنا بھگتوانا ہے یعنی اتنا معاف کر دو جتنی اپنی معاف کرانی ہے لہٰذا یہ مت کہو کہ کتنا بھگتوں زیادہ سے زیادہ معاف کر دو غصے میں اگر کسی پر زیادتی ہو جائے فوراً ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے شوہر بیوی پہ ظلم کر دے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے یہ مت سوچے کہ بیوی ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے قیامت کی مخل... اس کو راضی کر لو جس پر ظلم کیا ہے ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا جو غصے کا علاج اور تلافی کرے گا اس کا درجہ بھی سن لیجئے میرے مرشد اول شاہ عبد پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص پر غصہ آ گیا غصے میں زیادتی ہو گئی انسانی تو ہے چاہے کتنا بڑا ولی اللہ ہو اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے وہ آدمی بالکل ان پڑھ تھے ہل جوتنے والے جیسے دیہاتوں میں ہوتے ہیں پھول پھول کے قریب ایک گاؤں تھا شدنی پور وہ وہاں کا رہنے والا تھا بعد میں حضرت کو خیال ہوا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی اتنا غصہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اثر کے بعد حضرت اس سے معافی مانگنے تشریف لے گئے وہ گاؤں صرف ڈیڑھ میل دور تھا لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا ہمارے حضرت سے فرمایا میں اتنا پریشان ہوا کہ راستہ ہی بھول گیا کھیتوں میں ہوتا ہوا بہت دیر سے اس کے پاس پہنچ گیا اس سے کہا کہ آج مجھ سے تم پر کچھ زیادتی ہو گئی میں نے تمہیں کچھ زیادہ کہہ دیا لہذا تم مجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دو اس نے کہا آپ اتنے بڑے مولانا ہیں اور میں جاہل آدمی ہوں آپ تو میرے باپ کے برابر ہیں باپ کو تو بیٹے پر حق ہوتا ہے حضرت نے فرمایا قیامت کے نامعلوم کیا حال ہوگا اس دن معلوم ہوگا کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے بہت بڑی بات ہے جب تک تم جب تک یہ نہیں کہو گے میں نے معاف کر دیا میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اس نے دیکھا مولانا بغیر کہلوائے نہیں جائیں گے تو کہا اچھا حضرت آپ کا حکم ہے آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ معاف کر دیا ورنہ آپ کا مجھ پر حق ہے حضرت شابدوں یعنی پھول پوری اللہ لوٹ آئے اسی رات کو خواب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں تشریف فرما ہے اور فرمایا کچھ فاصلے پر میری کشتی ہے اس پر میں اکیلا بیٹھا ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باواز بلند حضرت حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عبد الغنی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو حضرت نے فرمایا جب میری کشتی حضرت علی رضی تعالیٰ کی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی سے جوڑی ہے تو اس کی کھڑ سے جو آواز آئی آج تک اس کا مزہ آ رہا ہے کانوں میں اس کی لطف اور لذت سما گئی حضرت شاعر نہیں تھے میں اس مزے کو شعر میں بیان فرما دیا مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤں کو دیکھیے غصے کی تلافی اور ندامت اور معذرت پر کتنا بڑا انعام ملا اب حکیم الامت کی بات حضرت فرما رہے ہیں ایک شخص تھا بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا ہاتھی تو اندازہ نہیں ہوا بےچاری نے زیادہ نمک ڈال دیا <laughs> ہماری بیٹیوں سے غلطی ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ داماد معاف کر دے ہماری بیٹیوں کو جب داماد ستاتے ہیں تو ہم بزرگوں سے تعویذیں لیتے ہیں وظیفے پوچھتے ہیں لیکن ہماری ماتحت جو بیویاں ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں بھائی ان پر رحم نہیں آتا ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں اپنی بیٹی پر جب پڑتی ہے تو ہمیں تعویذ یاد آتے ہیں لیکن ہم اپنی بیویوں کو جو ستاتے ہیں ذرا ذرا سی بات میں ڈانٹ ڈپٹ یہ اکثر شوہروں کا حال ہے ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں بیوقوف ہے یہ نالائک شوہر ہے نالائک کہا جائے گا بیچاری گھٹ گھٹ کے روتی رہتی ہیں سسرال میں کوئی ان کا ہوتا نہیں باپ بھائی دور ہوئے لیکن سمجھ لیجئے ان کی آہ لگتی ہے جب بے زبان مرغیوں کو تکلیف پہنچ جانے سے ایک مجدد وقت کے علوم پر علوم کی بارش رک سکتی ہے تو جو لوگ انسانوں کو ستاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ہمارے چچا جو ہیں تین مرغیاں ہمارے گھر چھوڑ گئے اب مجھے ہر وقت ٹینشن رہتی ہے یہ واقعہ <laughs> ایک مرغا ہے دو مرغیاں دو مرغیوں پہ ایک مرغی چھوڑ کے گئے ہمارے گھر میں وہ ٹہلتی رہتی ہیں اب ہر وقت مجھے ٹینشن رہتی ہے کہیں ان کو دانا پانی میں کمی نہ ہو جائے <laughs> کہیں باہر چھوڑ دیتے ہیں ایک بار ابھی بھی دانا دے کر آیا ہوں کھچڑی بنی تھی کھچڑی ان کو بھی کھلائی خود بھی کھلائی <laughs> ان کو کھچڑی بڑی شوق سے کھا رہی تھی بھائی بیان کرنے جا رہے ہیں مسئلہ نہ ہو <laughs> ایک بار پیرانی صاحبہ کہیں حضرت فرمائے تھے چلو بیان کے بہانے ہی اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ <laughs> کہ والوں کے پاس جاتا ہوں یہ بھی چلو ایک دن انشاءاللہ حقیقت بھی اتر جائے گی دل میں ایک بار پیرانی صاحبہ کہیں باہر تشریف لے گئی تھی <clears throat> حضرت تھانوی رحمت اللہ سے کہے گئی مرغیوں کو کھول دے کر دانا پانی ڈال دیجیے گا حضرت بھول گئے اب جو لکھنے بیٹھے تو سارے مضامین اور معرفت کے سارے دریا بند ہو گئے ایک خط کا جواب بھی نہیں لکھ سکے تفسیر بیان قرآن رک گئی کسی کتاب کی تصنیف بھی نہیں ہو سکی اللہ سے دعا کی اللہ یہ مضمون کی آمد کیوں بند ہو گئی شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے آپ دل میں ڈال دیجئے تاکہ میں تلافی کر سکوں اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرمایا ہماری مخلوق گھٹ رہی ہے مرغیاں بغیر دانے پانی کے بند ہیں ہماری مخلوق کو گھٹا کر مضمون کیسے آئیں گے حضرت فوراً دوڑے ہوئے گئے مرغیاں کھول دیں ان کو دانا پانی دیا بس دل شگفتہ ہو گیا علوم پھر سے آنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانوروں کو پیٹ کی پیٹ کو ممبر مت بناؤ یعنی گفتگو کرنی ہو تو جانور کی پیٹ سے اتر کر بات کرو یہ نہیں کہ جانور کی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں گھوڑے وغیرہ سفر طے کرنے کے لیے ہیں اسلام جانوروں تک پر رحم فرماتا ہے جب جانوروں کے ستانے کی بھی ممانعت ہے تو میرے دوستوں جو بیویوں کو ستاتے ہیں ماں باپ کو ستاتے ہیں جو بہن آپس میں لڑتی ہیں بہنیں جو بھائی آپس میں لڑتے ہیں وہ کس قدر عذاب مول لے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمان احسن و خیار و کم خیار لنسائہم کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تم سب میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں معلوم ہوا اخلاق کا معیار یہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو اگر ہمارا اچھا نہیں ہے تو آج ارادہ کر لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنے دل کو بچھا دیں خواتین ارادہ کر لیں آپ شوہروں کو نہیں ستائیں گی بہن بھائی جو لڑتے ہیں آج ارادہ کر لیں آپ میری بات مت سمجھیں کہ شیخ کی بات ہے اگر آپ یہ کہتی ہیں آپ کہتے ہیں شیخ کو میں نہیں مانتا جبکہ ماننا چاہیے وہ نائب رسول ہے خادم دین ہوتا ہے اس زمانے میں یہ دین خادم دین مل گئے یہ بھی بڑی بات ہے ورنہ روتے پھریں گے پھر ہم لوگ اور ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نعمت دین کے قریب رہ رہے ہیں ہم لوگ پھر بھی ہم عمل نہیں کریں گے یہی تو حضرت فرماتے ہیں روتے ہیں کہ نہرے رہندن محروم رہندن قریب والے محروم رہ رہے ہیں اور جو آسٹریلیا سے بیان سن رہے ہیں امریکہ سے جو حضرت کا بیان سن رہے ہیں وہ ان سب باتوں عمل کیونکہ وہ غور سے سنتے ہیں ہم نے تو سنی ہے روزانہ ہم لوگ بینلی سے بیٹھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہم لوگ وہ بےچارے اتنی دور دور سے سن کے تڑپتے رہتے ہیں کہ حضرت کی کب زیارت ہو اور وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں ہم قریب والے روزانہ آنے والے عمل نہیں کرتے عمل آج سے شروع کر دیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں حضرت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آج سے عمل شروع کر دیں کل حضرت نے کسی ایک آدمی کو کھڑا کیا نا بےچارے کہیں گاؤں سے آیا مونچھے صاف داڑھی رکھ لی اس نے وہ عمل کر رہا ہے ہم پیچھے رہ گئے نئے لوگ عمل کر کے آگے ہیں اس لیے خواتین جو اتنی پرانی پرانی ماشاءاللہ یہاں بھی اتنی پرانی خواتین آتی ہیں بیت اقبال میں بھی اتنی پرانی خواتین آتی ہیں روزانہ آپ جا رہی ہیں مگر غصے کی حالت وہی ہے اصلاح کیوں نہیں کراتی ہیں آپ ہمت کریں عزت کو داؤ پہ لگائیں شیخ کے سامنے کیا لکھ رہے ہیں جو پچھلی مجلس سے بڑھ کے سنایا تھا پیش ہے ذلیل ہو جاؤ آپ یہ سمجھتی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ذلیل ہو رہے ہیں ذلیل تھوڑی ہو رہے مرشد کے سامنے ذلیل ہونا تو مبارک ہے شیخ کے سامنے ذلیل ہوں گے سارے عالم میں اللہ چمکائے گا اس شخص کو مولانا ہدایت اللہ صاحب کے چماٹ پڑا تھا <laughs> حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا تھپڑ پڑا تھا پھر اللہ نے کیسا ان سے پوری بنگلہ دیش ان پہ فدا ہوتا تھا وہ ہمارے حضرت سے بیت ہوئے ڈرنا تھوڑی جائیے عزت کو داؤ پہ لگا کے اصلاح کروائیں تو عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ سے معاملہ کر لیا اے اللہ ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا داماد اس کو معاف کرتے اکثر گھروں میں مسئلہ ہے ایک تو خواتین کو بھی چاہیے اس کا خیال رکھیں بچوں سے زیادہ حق شوہر کا ہے شوہر جب بزنس پہ جا رہا ہے اور جب صبح جا رہا ہے دفتر جا رہا ہے تو آپ اس کو ناشتہ بنا کے دیں اگر نہیں دیتی تو شوہر برداشت کریں یہ شوہر جو ہے وہ شوہر صاحب برداشت کریں جس طرح نمک والا معاملہ آپ برداشت کریں مگر ہمت کریں ایسے وقت میں اٹھیں اور شوہر کی خدمت کریں آپ جیسے لوگ شیخ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے ذمے شوہر کی خدمت ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ سے معاملہ کر لیا اے اللہ ہاتھ ہی تو ہے نمک تیز ہو گیا اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا دامال اس کو معاف کر دے لہٰذا اے اللہ میں آپ کی خوشی کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے اس کو معاف کرتا ہوں جس کو یہ فکر ہو گئی نا کہ میری بیوی نہیں ہے اللہ کی بندی بھی ہے جیسے میں چاہتا ہوں مجھ سے لوگ اچھے اخلاق سے پیش آئیں بیوی بھی تو یہ چاہتی ہے کہ میرا بھی ایسی خیال رکھے شوہر تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی سفارش و عاشر ہن بالمعروف بن معروف کو رد کرتے ہیں ابھی ایک ڈی آئی جی یا کمشنر سفارش لکھ دے اپنی بیوی کا خیال رکھنا تو بتائیے ہم لوگ کتنا خیال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سفارش فرما رہے ہیں کہ ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لے لہذا اس شخص نے دل ہی دل میں اللہ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اس کو کچھ بھی نہیں کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرا معاملہ تو بڑا خطرناک تھا ارے بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا لیکن اللہ نے فرمایا میری ایک بندی نے جس دن سالن میں نمک تیز کر دیا تھا تم نے میری اس بندی کی خطا کو معاف کر دیا جاؤ اس کے سلے میں آج میں تم کو معاف کر دیتا ہوں سبحان اللہ بس غصے کو پی جانا بہت بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ غصہ آگ ہے اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس پر اجر بھی عظیم ہے آپ نے جتنے فضائل سنے جتنے بھی ابھی تک واقعات سنے تنویر صاحب سوئی مت جتنے بھی واقعات سنے ہیں وہ سب پہ دیکھیں آپ سب پہ کیسے کیسے انعام ملے اللہ قیامت کے غصے اپنا عذاب معاف کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور جو ہے اس کی خطا معاف ہو رہی ہے اس بندے کی یہ سب کیا غصے کو پینے پہ انعام نہیں مل رہا بزرگوں کی باتوں کے آگے اپنی کیا بات پیش کریں وہ پھر مائک جب بند ہوگا اس کے بعد تاکہ وہ ٹیپ ویپ نہ ہو جائے <laughs> کیونکہ یہ بڑوں کی باتیں ہیں یعنی واقعی میں غصہ پینے کا بہت انعام ملتا ہے بہت زیادہ انعام ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں اور کیا کہا جائے گا بہت بڑی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے بس معاف کرنا سیکھیں یہ دیکھیں کتنے سارے واقعات ہم نے دیکھے کہ کیسے کیسے انعامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے غصے پینے پر اللہ تعالیٰ اپنا غصہ معاف کر رہے ہیں قیامت اس بندے کی مغفرت ہو گئی بڑے گناہ تھے مگر صرف بیوی کے سالوں میں نمک تیز کرنے کی وجہ سے بخش دیا تو اللہ نے اس کو بخش دیا بتائیے غصے کو پینے کا کیا انعام ملا سن رہے ہیں آپ لوگ سن رہے ہو تو کیوں لڑتے ہو پھر معاف کرنا سیکھو بھائی ہر وقت لڑ رہے ہیں والدین سے جو بدتمیزی کرتا ہے تو بڑا خطرناک ہے اپنی ہی بات کروں کہ میں والدین ابھی حیدرآباد گئے ہوئے آنے والے ہیں کندھے جھکا کے بات کریں برائی وہ اگر ڈانٹیں بھی تو ڈانٹ کو اپنے لیے دعا سمجھیں بہت بڑی دولت ہے والدین اور انشاءاللہ اور اگر اس سلسلے میں کیونکہ ہم لوگ سلسلے میں داخل ہیں واقعی میں جو بیوی اس کی کڑوی مزاج کی برداشت کر لے اس کو کرامت بھی عطا ہو جائے گی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں <laughs> اولیاء اللہ کی کرامت جو ہے برحق ہے لیکن لوازم ولایت میں سے نہیں ہے بعض بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کرامت ضروری ہے ولی کے لیے اہتمام تقوا اتباع سنت اتباع شریعت یہ چیزیں لازم ہیں اور عصمت بھی لازم نہیں کہ معصوم ہو جائے کبھی ولی سے بھی خطا ہو سکتی ہے نبوت کے لیے تو عصمت لازم ہے عصمت معصومیت لیکن ولایت کے لیے کبھی خطا کا صدور منافی ولایت نہیں بشر دیے کہ اس کی تلافی کر لیں معافی کر لیں سچا ولی ہوتا ہے وہ بار بار وہ گناہ نہیں کرتا ہو جائے کبھی ہو جائے معافی مانگ لیں بار بار فجر قضا ہو رہی ہے تو اچھی بات نہیں اصلاح کیوں نہیں کراتے نہ لائق جنید بغدادی رحمت اللہ کے ساتھ ایک شخص دس سال تک رہا کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی ہوا پہ اڑتے ہوئے نہیں دیکھا پانی پہ چشتے بغیر کشتی کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا مایوس ہو کر واپس جانے لگا حضرت دس سال تک میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت ہی نہیں پائی لہٰذا واپس جا رہا ہوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا شخص تو نے دس سال کے اندر مجھ سے کوئی کام خلاف شریعت خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھا اس نے کہا حضرت دس سال میں آپ کے ساتھ رہا کوئی کام خلاف شریعت خلاف سنت نہیں پایا اس پر جنید بغدادی رحمت نے ایک آہ آہ جس غلام نے دس سال تک اپنے اللہ کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا اس سے بڑھ کر تو کیا کرامت چاہتا ہے اور ملا علی قاری جو جنت المعالا میں دفن ہے الحمد خبر کی کی زیارت ہوئی ہے پٹیل صاحب اللہ بھی وہیں دفن ہے ماشاء اللہ الاستقامت فوق الفی کرامہ سنت و شریعت پر استقامت ایک ہزار کرامات سے افضل ہے تو میں عرض کر رہا تھا غصے کو ضبط کرنے سے مخلوق کی تکلیفوں کو برداشت کرنے سے بعض بزرگوں کو بڑی بڑی کرامت عطا ہوئی ہمارے جو موجودہ شیخ ہیں نا ان پہ اتنی تکلیفیں آئی ہیں عظمی سارندو کے انتقال کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ایسا وہی مجلس ہو رہی ہے وہی اتنے تکلیفیں آئیں مگر کسی کو پتہ ہی نہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہیں ماشاء اللہ اور بڑی بڑی کرامتیں کہتی بڑی مسجد بن گئی اتنے سیکنڈ میں کی مسجد بن سکتی ہے حمید صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد تین فلور کی مسجد بن گئی ایسی زبردست نظام چل رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتا فری میں کھانا مل رہا ہے یہ کرامت نہیں ہے کیا حضرت والا رحمۃ اللہ حمیر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں تو کر لیتے ہیں ہم لوگ الحمد للہ ازبن فراتم برحمتی ولم یا سنت کی دعا ہے پانی پینے کی ہمارے حضرت نے ماشاء اللہ دیکھا غرفہ میں لگائے ہوئے جو سلائڈنگ ڈور ہے اس پہ یہ دعا یہ دعا لکھ کے لگائی ہوئی کہ بابا نظر پڑتی رہے مجھے دعا یاد ہو جائے اتنا اہتمام ہے سنت دیکھی ہمارے بزرگوں کا تو غصے کو تکلیف برداشت کرنے سے مخلوق کی تکلیفوں کو برداشت کرنے سے بعض بزرگوں کو بڑی بڑی کرامت عطا ہوئی اور اے میری ماں بہن بیٹی جو حضرت پرسوں درسوں بیان فرما رہے تھے کہ آپ شکر ادا کریں آپ کو ایک تو عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی آپ کی شادی ہو گئی اور سنت کے مطابق ہوئی پھر آپ کو داڑھی والا شور مل گیا یہ بھی بڑی نعمت پھر اہل حق کا مل گیا پھر نمازی مل گیا پھر اللہ والوں سے تعلق والا مل گیا پھر شیخ کے قریب آپ کو گھر مل گیا باقی تھوڑا بہت چلتا ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ کا شوہر بالکل پرفیکٹ ہو گیا پرفیکٹ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں کامل بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ قریب رہنے والے بھی اصلاح نہیں کرواتے کیا کہا جائے اب پھر شیخ کہتے کہتے تھک جاتا ہے اس لیے آپ زیادہ اپنی امیدیں مت رکھیں شوہر سے آپ خود اخلاق سے پیش آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ فضل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا آئیے حضرت کیا فرما رہے ہیں مخلوق کی تکلیفوں کو برداشت کرنے سے بعض بزرگوں بڑی بڑی کرامت عطا ہوئی شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ شیر پر چلتے تھے اور جنگل کی لکڑی کاٹ کر شیر پر رکھتے تھے اگر کبھی شیر شرارت کرتا تو زندہ سانپ کا کوڑا تھا اس سے شیر کی پٹائی کرتے تھے ہم لوگ صبح گئے تھے سیویوں کی طرف گھر والوں کو لے گیا تھا وہاں وہ سانپ والا تھا وہ اس نے ناگن دکھایا میں نے بچوں کو دکھایا وہ اس نے سانپ نکال کے دیکھا ناگن تھا اس میں وہ زہر بھی تھا تو اس کو پھر اس نے اس کو ہاتھ میں لے میں نے کہا آپ کو کاٹتا نہیں بولے نہیں ہمیں ہمارے استاد نے اسے قسم دی ہوئی کاٹے گا نہیں ہمیں <laughs> عجیب بات ہے بھائی وہ بڑا بہت بڑا ناگت تھا وہ اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا اس نے اس کے پورے جسم میں لپٹ گیا تھا وہ پچاس روپے لیے اور پورے بچوں کو بھی میں نے دکھایا تو بتائیے شیر وہ حیران ہو رہا ہوں سانپ کا کوڑا بنایا تھا اس نے اور شیر کو کے اوپر بیٹھا ہوا کون بیٹھے ہوئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ اتنے بڑے ان کی کرامت ملی خوراسان سے ایک شخص آیا ان سے بیت ہونے خرقان گیا تھا گھر گیا لیکن ان کی بیوی بڑی تیز مزاج تھی پوچھا بھائی کیسے آئے کہا حضرت سے مرید ہونے آیا ہوں کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ مجھ سے زیادہ اس پیر کا حال دنیا کیا جان سکتی ہے رات دن میں اس کے ساتھ ہوں بالکل بنا ہوا ہے مکار ہے تم کہاں چکر میں آ گئے تمہارے دماغ میں عقل بھی ہے یا نہیں ہے ایسی باتیں سنائی وہ تو رونے لگا میرا ہزار میل کا سفر بیکار ہو گیا محلے والوں نے کہا بھائی ان کی بیوی بڑی تیز مزاج کی ہیں خبردار بدگمانی مت کرو جاؤ شیر جو ہے جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہے ہوں گے وہاں دیکھا کہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تشریف لا رہے ہیں مولا جلادین رومی فرماتے ہیں شیخ کو کشف ہو گیا یہ بیگم کی باتیں سن کر باغم آ رہا ہے بیگم کی باتیں بیگم کی باتیں سن کر باغم ہر ہے یعنی غمگین ہے شیخ ہنسے اور فرمایا بھائی کچھ پریشان نظر آ رہے ہو کیا بات ہے کہنے لگا حضرت آپ کے گھر میں تو بڑی تلخ مزاج بیوی ہے ایسی بیوی سے آپ نے کیوں شادی کی تو شیر نے فرمایا یہ جو مجھے شیر کی سواری اور زندہ سانپ کا کوڑا ملا ہے یہ کرامت اسی خاتون کی تکلیفوں پر صبر کا انعام ہے اب مولا رومی کی زبان سنیے فرماتے ہیں شاہ ابو الحسن خرقانی انعام سن لیا برداشت کا ہم سب نے سنا کہ میں نے بھی سنا آپ نے سنا میں سنا اور خواتین جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں سنا آپ نے انعام تو برداشت کرو بھائی دنیا میں تو امتحان کی جگہ ہے برداشت کریں جو ناشکری کیوں کرتے ہیں ہم لوگ جو نعمتیں ملی اس پہ شکر ادا کریں اور جو شوہر ہیں شکر ادا کریں نیک بیوی مل گئی ورنہ کہاں ملتی نا تمہیں پر کٹی ہر وقت نیا موبائل مانگتی تجھ سے اور دوسرے لڑکوں کے چکروں میں رہتی فیس بک کا اکاؤنٹ کھلا ہوتا تو پتہ چلتا تجھے شکر ادا کریں گے آپ کو نیک بیوی ملی ہے ماشاء اللہ تیز بولتی ہے تو کیا گھر میں رہے گی تو کیا چپ چاپ بیٹھی رہے گی بےچاری پڑوس میں مل نہیں جا رہی ادھر نہیں جا رہی تو آپ سے ہی بولے گی آپ برداشت کریں اس کو اب <laughs> رومی کی زبان سنیے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت فرمایا گر نہ صبرم می کشید بار زن کہ کشید شیر نر بیگار من اگر میرا صبر اس عورت کی تکلیفوں کے بوجھ کو نہ اٹھاتا تو بھلا یہ شیر نر کب میری بیگاری کرتا میرا غلام بنتا عادت اللہ یہی ہے جس کو کوئی نعمت دیتے ہیں مجاہدہ کرا کے دیتے ہیں مرزا مزہ جانے جانا اللہ کتنے نازک مزاج تھے مگر حضرت نے کل ایک بات عجیب فرمائی ایک دم دل پہ لگی فرمایا زیادہ نازک مزاج کوئی بننے کی کوئی مت کوشش کرے تیر پہ تیر کھائے جا آگے بڑھتے جا کہ ایسے چل رہے ہیں نازک مزاج سے چل رہے ہیں ٹوپی ایسی ہونی چاہیے چہرہ ایسا ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں <laughs> زیادہ نازک مزاج بننے تیر پہ تیر کھائے جائیں عمل کریں سنت پہ چلیں <laughs> مجھے کوئی کچھ بھی نہ کہے ایک دم میں تو بالکل دستخان بھی نہیں اٹھاؤں گا میں بہت ہی بڑا شیخ ہوں میں بہت اللہ والا ہوں <laughs> اللہ والے خدمت نہیں کرتے گا عادت اللہ یہی ہے تو مرزا مزہ جانے جانا رحمۃ اللہ کتنے نازک مزاج تھے وہ لکھنؤ کے لوگ ہوتے ہیں طائب صاحب وہ بچپن سے مطلب ہے ہی نازک مزاج وہ طائب صاحب جو ان کے ساتھ رہ کے دیکھ لیں میں جب حیدرآباد تشریف آتے بڑے بہت نازک مزاج ہوں <laughs> طائب صاحب ان کے یعنی فطرت ہے نازک مزاج کچھ لوگ جاموش کے نازک مزاج بننے کی کوشش کرتے ہیں <laughs> مرزا مزہ جانے رحمت جانے جانا رحمت اللہ کتنے نازک مزاج تھے دشمن نے جب ان کو گولی ماری کسی نے پوچھا حضرت بھائی کیسے مزاج ہیں فرمایا گولی سے تو کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اس کی بدبو سے سخت تکلیف ہو رہی ہے عجیب <laughs> گولی سے تکلیف نہیں دہلی کی جامع مسجد یہ بہت بڑی مسجد ہے ہندوستان کی اس سے نماز پڑھ کر واپس ہو رہے تھے راستے میں کوئی پلنگ ٹیڑھا پڑا ہوا دیکھ لیا تو سر میں درد ہو گیا رضائی میں اگر دھاگے ٹیڑھے ڈال دیے ساری رات نیند نہیں آئی مگر اگر جس جو نازک مزاج شوہر ہو اور یا نازک مزاج بیوی ہو بچے شرارتیں کر رہے ہیں تو زیادہ نازک مزاج بننے کی ضرورت نہیں ہے شرارتیں کریں گے وہ اگر کسی کا گلاس ٹوٹ گیا وہ کمرہ پورا پھیلایا ہے بچوں نے وہ سیٹ نہیں کر رہے ہیں تو زیادہ ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے محبت سے سمجھا دیجیے ورنہ آپ خود ہی سیٹ کر لیں خود ہی ماسی بن جائیں اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رضائی میں اگر دھاگے ٹیڑے ڈال دیے تو ساری رات نیند نہیں آئی دہلی کا بادشاہ حاضر خدمت ہوا اور پانی پی کر کٹورا سرائی پر تیچھا رکھ دیا حضرت کے سر میں درد ہو گیا پھر اس نے عرض کیا حضرت آپ کی خدمت کے لیے خادم دینا چاہتا ہوں <laughs> فرمایا اب تک تمہیں خاموش تھا تم نے پانی پی کر کٹورا سرائی پر ترچھا رکھ دیا جس سے میرے سر میں درد ہو گیا تمہارا خادم میں کیا قبول کروں جیسے تم ہو ایسے ہی تمہارا خادم بھی ہوگا ان مرزا مزہ جانے جانا رحمتوں الہام الحام ہوا دلی میں ایک نہایت بد مزاج اور غصے والی بد اخلاق عورت ہے اگر تم اس سے نکاح کر لو تو سارے عالم میں تم تمہارے ڈنکا پٹوا دیں گے اہل اللہ کو الہام ہو جاتا ہے حضرت تھانوی رحمت ہیں بس صرف آواز نہیں ہوتی ورنہ ہر وقت دل میں باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں طائف صاحب اس کو بڑے مزے سے پڑھتے تھے تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے مرزا مذہب جانے جانا ہے میں تمہیں اللہ سے سودا کر لیا اہل اللہ تو ہر وقت اللہ کی مرضی پر اپنے دل اور جان قربان کرنے کی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی اور اے میری ماں بہن بیٹی آپ بھی راہیں تلاش کریں اس خون تمنا کو برداشت کریں غصے کو پینا سیکھیں زبان اپنی خراب مت کریں ان کی مرضی پر میری قربان جاں اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں ان کی مرضی پر میری قربان جاں اللہ اللہ میں تھا اس قابل کہاں جو تو مشتری ہے تو اے جان عالم ایک قابلی آیا حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی گھر سے کھانا لے آؤ آواز دے کر کہا حضرت نے کھانا منگایا کھانا دے دو بس پھر کیا تھا حضرت مرزا بزر جہاں نے جانا رہا بھلا کہنا شروع کر دیا پہلے سے کیوں نہیں منگایا ایک گھنٹے سے کھانا لیے بیٹھی ہوں وہاں مجلس سے ملفوظات ارشادات ہو رہی ہیں بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں بندوں کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے پیر کیا ہے مکار ہے مکار وغیرہ وغیرہ کاولی نے تو چھرا نکال لیا مگر پھر خیال آیا یہ تو میرے شیخ کا بیوی ہے اس لیے فوراً رکھ لیا اپنی زبان میں کہا تم ہمارے شیخ کا بیوی ہے اس لیے چھوڑ دیا ورنہ ابھی کام تمام کر دیتا اور آ کر عرض کیا حضرت ایسی کڑوی عورت سے آپ نے کیوں شادی کی فرمایا بیوقوف یہ سارے عالم ہے مرزا مزہ جانے جانا کا جو ڈنکا پٹ رہا ہے اسی عورت کی برکت سے ہے اس کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہوں اس صبر پر اللہ نے مجھے استقامت ادا فرمائی ہے اسی کا انعام ہے اور یہ میں اس فقیر کے تھوڑے سے ہی عرصہ ہوا ہے باقی یہ بات بالکل سچ ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں غصے کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے میرے مجھ سے تعلق تھا اور مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں کوئی ان کا وہ نوکر ہوں ایسے لوگوں سے پھر ایسی بات ہے پھر محروم ہو گئے ایسے لوگ پھر وہ قریب بھی کبھی نہیں آئے اللہ کی طرف سے ہوا میں نے تو ان کو معاف کر دیا ہمارے حضرت سے بھی میسا رحمۃ سے کتنے لوگوں نے بدتمیزی کی ہمارے شیخ سے حضرت والا رحمۃ سے کتنے لوگوں نے بدتمیزی کی شیخ تو مرید کو ڈانٹ سکتا ہے مرید کو حق حاصل نہیں کہ وہ شیخ کو ڈانٹنا اصلاح شروع کر دے مگر اسی کو آج آج کل حضرت نے فرمایا کوئی ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس برداشت کر کے آہ آہ کرتے رہو غصہ جو ہے غصے میں گویا آدمی شیطان ہو جاتا ہے اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا ہوا ہے غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے اور غصے میں جو بھی شیطانی کام پیدا ہو جائے وہ بعید نہیں غصے میں لوگوں نے اللہ کو گالی دے دی غصے میں شریعت کو گالی دے دی مسلمان سے کافر ہو گئے غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے اپنی بیوی پر حد سے زیادہ سختی کر دیتا ہے ظلم کر دیتا ہے ایک شخص نے بولنے میں نے تو کچھ کیا نہیں جب پوچھا گیا کیا کیا اس نے یعنی بیوی نے تو کیا ہوگا اس نالائک نالائک شوہر نے پھر بات خود ہی بتا رہا ہے میں نے کہا یہ دیکھیے آپ نے کیا کیا اور آپ بولنے میں نے کچھ کیا نہیں بیوی کی طرف تھوکا ہے اس نے یہ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے بیوی سے بس یہ غصہ جب آیا تھا نا انسانوں کو ہوش نہیں رہتا اس لیے اس کتاب کو بار بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سبو یا قدوسو پڑھ کے اپنے اوپر ہی دم کر لیں <laughs> دوسروں پہ کیا دم کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سبو یا قدوسو یا غفر یا دودھ پڑھ کے سات دفعہ پانی پہ دم کریں چالیس دن تک پئیں انشاءاللہ شاء آپ کا دل نرم ہو جائے گا اس پر عمل تو کر کے دیکھیں پھر بھی نہیں ہو رہا پھر دوسرا وظیفہ ولقاظمین الغیز ولافین الناس و اللہ المحسنین یہ آیت کہ یہ جز یہ سات دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں چالیس دن تک انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا یہ وظیفہ ہے مگر عمل یہ جو طریقے اس میں لکھیں اس پہ بھی عمل کریں علاج الغضب سے تھوڑی تھوڑی پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ ہم اس کتاب کی قدر کریں اور اس پہ پوائنٹ لگائیں جہاں کمی ہے اس پہ مارکر سے نشان لگائیں اللہ مجھے بھی توفیق ادا فرمائے اور نشان لگا کے عمل کریں کوشش تو کریں ایک ہائی لائٹر خریدنے میں کیا مشکل ہے اصلاح کی فکر فرض ہے اصلاح کروانا غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے بیوی پر حد سے زیادہ ظلم کر دیتا ہے ظلم اور اس کی وجہ اس کی آہ لیتا ہے غصے میں بیوی شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے کتنی بیویوں نے گستاخی کی بیٹا باپ سے لڑ جاتا ہے شاگرد استاد سے اور مرید شیخ سے اور امتی نبی سے اور بندہ اللہ سے لڑ جاتا ہے یہ ایسی خطرناک بیماری ہے اس خطرناک بیماری سے انسان اپنے بڑوں کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا ہے یہ کتنی پیاری بات ہے واقعی اس میں ایسے ہی ہے بڑوں کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا ہے اگر شاگرد استاد سے لڑ جائے گا تو کیا استاد اس پر شفقت کرے گا جو بھی اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اپنے بڑوں کی عنایات سے مالا مال ہو جائے گا اتنی دفعہ عرض کیا ہے الخیر ما اکابر کم مولانا شاہ عبد المتین صاحب کا تمہاری یہ بات فرمائی تھی اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہی برکت ہے ان کی شفقتیں لیتے رہیں ان کی دعائیں لیتے رہیں کبھی ان سے ادب بے ادبی نہیں کرنی چاہیے جو بھی اپنے بڑوں کا ادب کرے گا اپنے بڑوں کی عنایت سے مالا مال ہو جائے گا اس لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے بڑوں کے معاملے میں ایک دم پانی ہو جائیں ایک دم پانی جیسے چاہیں وہ ہم پر ناز دکھائیں ہم اس کو برداشت کریں اختر بھی آپ سے دعا چاہتا ہے آ یہ جملہ حضرت فرماتے ہیں اس پہ غور کرتے تھے <laughs> حضرت سب باتیں فرما کے اپنے لیے کیسے مٹایا اختر بھی آپ سے دعا چاہتا ہے تو اس لیے غصے کو پینے سے ایک بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بڑوں کی شفقتوں مل جاتی ہیں اس کی اور چھوٹے بھی ایسے لوگوں کا ادب کرتے ہیں جو غصہ نہیں کرتے ہاں، جی بات ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے جب باپ پٹائی کرتا ہے تو ماں سفارش کرتی ہے وجہ کیا ہے کہ نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے ابا جان پیٹ میں نہیں رکھتے اور اپنا خون پلاتی ہے دو سال دودھ پلاتی ہے اور دودھ خون سے بنتا ہے جو نو مہینے پیٹ میں رکھے اپنا خون پلائے اسے ترس نہیں آئے گا غصے کا علاج پھر حضرت نے فرمایا وہ آپ کو بتا دیا جس وقت غصہ آ رہا ہے اس وقت دوسرے کمرے میں چلے آئے دوسرے کمرے میں چلے آئے اور پھر وہی ساری باتیں ذہن میں لے آئے کہ غصے کو پی جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے خطاؤں کو معاف کر دیں گے قیامت کے اپنا غصہ مجھ سے روک لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم پڑھے کھڑے ہو تو بیٹھ جائے بیٹھے ہو تو لیٹ جائے ٹھنڈا پانی پی لے وضو کر لے واش روم جا کے منہ پہ چھپا کے مار لے بس دو تین باتیں اور ہیں اللہ والے اللہ ان الولی یقون منتقیمن ول منتقیم لا یقون اللہ کا ولی انتقام لینے والا نہیں ہوتا اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرنا جانتا وہ کس منہ سے اللہ کی رحمت کو امیدوار بنتا ہے اگر کسی سے بار بار جو غصے کا مریض ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سی خواتین بھی سن رہی ہیں ان کے گھر والے بھی سن رہے ہیں وہ بار بار غصے کے مریض ہیں بےچارے بار بار اصلاح کروا رہے ہیں پھسل رہے ہیں مگر اصلاح تو آپ کروا رہے ہیں اس لیے پریشان نہ ہوں اگر کسی سے بار بار غلطی ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہوں اس کا علاج یہ غصہ اترنے کے بعد فوراً اس کی تلافی بھی کر لے مگر شیخ سے پوچھے تو زیادہ فائدہ ہوگا اور کوئی وقت مقرر کر کے اپنے ایپ سوچا کرے سوچے کائنات میں سب سے زیادہ میں برا ہوں اور حقیر ہوں اس سے تکبر کی جڑ کٹ جائے گی جب تکبر ختم ہو جائے گا غصہ بھی نہیں آئے گا سلام پھیل لیے نا نماز تو سب پڑھتے ہیں مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی سلام پھیرتے ہی سنت پڑھ لی تھوڑی دیر نظر جھکا کے کندھے جھکا کر نظر حضرت کو بھی دیکھا آپ نے دیکھیں آپ حضرت جب عشاء کے بعد یا فجر کے بعد میں دیکھا حضرت کو یا کسی ظہر کے بعد حضرت والا ہمارے نظر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں مراقبے میں وہ یہی سوچتے ہیں خود بھی فرمائے تھے ایک دن کہ یہ اس زبان سے اے اللہ کمال تمام عالم کے مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال اے کمال تو تمام جانوروں کافروں سے کمتر ہے فی الحال اپنے ایبوں کو سوچے میرے کتنے ایب ہیں میں کسی کو کیا برا جانوں غصے کا سبب جو ہے تکبر ہے غصے کے بعد یہ سوچے کہ میں تو سب سے زیادہ برا ہوں اس لیے اپنے سے بہتر پر غصے کرنے کا مجھ کو کیا حق ہے باقی اور باتیں ہی رہتی ہیں محبت بہت زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرما دے اپنی رحمت سے غصہ پینے والا بنا دے اور لڑائی جھگڑے سے ہمارے گھروں کو بچائے شیطان جو ہے نا سب سے زیادہ خوشی اسی ہوتا ہے میاں بی میں لڑائی جھگڑے کروانے میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پہ کہاں سے کہاں پہنچایا جاتا ہے وہ خاتون صاحبہ بھی نالائق حضرت کتنا ڈانٹ لگا رہے تھے پرسوں چار چار پانچ دن جو بیان پہلے ہوا تھا خواتین کے لیے ڈانٹ لگائے تھے تم نالائق ناشکری کرتی ہو ذرا سی بات میں بول رہی ہوں اپنی اپنی امی کے گھر چلے آؤں روتی پھر ہوگی پھر اتنی مشکلوں سے رشتہ ہوا بچے ہوا بولی امی کے گھر چلے آؤں برداشت کروں توازو اختیار کریں اور ایک بات اور تھی میاں بی میں جب جھگڑے ہو جائے تو جو معافی میں پہل کرے اس کے نمبر زیادہ ہیں یہ حضرت نے بڑی خواہ میں اس کو لکھ لیا تھا کل معافی میں پہل کرنی چاہیے بس مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی کیونکہ گھر جوڑ کے رکھنا ہے ہمیں گھر بنا کے رکھنا ہے توڑنا نہیں ہے سمجھے بابا بھائی بستانی رہے تو کچرا پھینک دیا گیا کل حضرت واقعہ سنا رہے تھے نا تو ان کے مریدوں نے انہوں نے کیا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہ ملک الحمد و لک شکر مریدوں نے پوچھا انا للہ تو آپ نے صحیح پڑھا اور ایک جسم بیچنے والی عورت نے کچرا پھینکا تو مریدوں کا کیا حال ہوا ہوا ہم دل چاہتا ہے ہم اس کی چھپکلی کی طرح اس کو مار دیں اور میں نہیں جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پہ راگ برس گئی تو یہ تو اللہ کا فضل ہوا اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں میں تو اتنے گار ہوں اللہ والے اپنے آپ میں گار سمجھتے ہیں اس لیے اپنی عزت بزت مت بنایا کوئی ہم سے برا بھی کہے بیوی ہمیں گالیاں دے رہی ہے ویسے اس کو نہیں دینی چاہیے برداشت کریں میں تو اس سے بھی برا ہوں گالی دینے کے قابل کہاں ہوں میں تو زمین میں دس جانے کے قابل ہوں میرے ایپ کتنے زیادہ ہیں میرے فجر کی نماز زبان کی حفاظت کیسی ہے نظر کی کتنی حفاظت ہے اور ایک بات آخر میں نظر کی حفاظت کے بارے میں دیتا ہوں کل مجھے بڑا زبردست سے فائدہ ہوا اللہ والوں کی بات کسی وقت بھی اس لیے کہتے ہیں مجلسوں میں جاتے رہیں گے کبھی نہ کبھی کوئی بات دل میں اتر جائے گی اور ہمارے شیخ کی مجلس اگر کوئی سن لینا مستقل ایک ہفتے تک روزانہ اصلاح کی نیت سے ڈائری لے کے بیٹھے سن لے ایک ہفتے صرف بتا رہا ہوں میں چالیس دن تو بڑی بات ہے اگر کوئی باقی رہے اصلاح کی نیت سے عشاء والی سن لیں بھلے عشاء والی حضرت بڑے خاص مضمون جمع کر کے رکھتے ہیں عشاء اور جمعرات والی تو کوئی سن لے ایک ہفتے کی میں خواتین جو کانفرنس کال پہ سن ہیں ڈائری رکھیں اپنے پاس اس کو لکھ لیا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا تو حضرت فرمایا تھے کہ عجیب بات حدیث شریف میں آتا ہے نظر ابلیس کا تیر ہے ایک زہر میں بجھا ہوا کتنی پیاری بات ہے عمر رضی تعالیٰ عنہ تو جو جس تیر سے شہید کیا گیا ایسا وہ بھگا ہوا تھا زہر وغیرہ میں کہ ذرا سی دھال لگی اور وہ شہید ہو گئے اور یہ جو اتنے چودہ سو سال پرانا تیر ہے ابلیس کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا نظر کا جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ہم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں عورتیں نام مردوں کو دیکھ رہی ہیں نقاب کیا ہوا ہے آپ نے ہینڈ گلوز پہنے مگر نام مردوں کو دیکھ رہی ہیں یہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نظر سامنے رکھیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے بائک چلا رہے ہیں سامنے نظر رکھیں اندازہ ہو گیا ایک عورت آ رہی ہے ایک اندازہ ہو جاتا ہے رنگ برنگے کپڑے اور اس کو پورا آنکھیں کھول کے تھوڑی دیکھنا ہے <laughs> پورا اس کو دیکھے گی اچھی طرح سائن بورڈز لگے ہوئے جب دکان پہ جا رہے ہیں تو وہ پوسٹر لگے ہوئے عدم قصد نظر ارادہ کر کے جائیں ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے بہت اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے میں بھی آپ لوگ بھی دعا فرمائیں کہ جیسے خانقاہ سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو گاڑی میں یا بائک پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے <laughs> بڑا مشکل ہے یعنی گاڑی چلا رہے ہیں بائک تو گاڑی کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون بیٹھا ہے بھلے وہ تنویر صاحب کی گاڑی واضح نظر آ رہی ہو ہو سکتا ہے کسی اور ہی گاڑی ہو کوئی عورت چلا رہی ہو زلفے کھول کے نظر پڑ گئی اس پہ دل آ گیا پھر <laughs> حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں برابر میں ٹرین آ کے رکتی ہے تو میں دیکھتا نہیں ہوں شاید میری نظر پڑ جائے شاید میرا اس پہ دل آ جائے اور شاید میں میرا ایمان تباہ ہو جائے شاید شاید پہ عمل کر رہے ہیں تو اس لیے جب ہم باہر نکلیں ادھر ادھر کی گاڑیوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کی بائکس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کام سے کام رکھا دہی لینے گئے تو چلے گئے مجھے بھی مشکل لگتا ہے <laughs> مشکل ہے بڑا کہ بھائی باہر کی رنگینیاں دیکھیں کراچی کی کیا دیکھنے سے مل جائے کتنی لڑکیوں کو استعمال کر لیں گے ہم یا کتنے لڑکوں کو استعمال کر لیں گے مل جائے گی کیا وہ وہ مل جائے گا دوچا مارے گا اٹھا کے <laughs> وہ لڑکی بھی جوتا مارے گی لڑکا ملا ہو کے دیکھتے ہو نالائک ہم تو سمجھتے حضرت فیروز محمد صاحب کا تم عالی خدمت میں جاتے ہو تم تو نظر بچاؤ گے تم تو اور زیادہ ماڈرن ملا نکلے <laughs> اور تم بڑی ملا نہیں نکلی تم تو حضرت کی مجلس میں جا رہی ہو تم لڑکوں کو بھی دیکھ رہی ہو وہی جوتا مارے گا لڑکا تمہیں سارے سن بلوچ والے جانتے ہیں کہ حضرت کی مجلس میں جانے والے ہیں <laughs> جوتے پڑیں گے کہ حضرت کی ماشاء اللہ تعالیٰ ایسے محبوب الخلائق ہیں سارے عالم کے محبوب ہیں ہمارے حضرت کیونکہ وہ ابرار ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں اتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس لیے نظر ابریز کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا جس نے اللہ کے خوف سے نظر جھکائی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بڑھ دے گا بس یہ آخری بات یہ ہے مجلس تو اگر پانچ بجے تک بھی چلے تو کام ہے آج عجیب اللہ تعالیٰ مضامین حضرت کی برکت سے حضرت کو ابھی آنے سے پہلے میسج کر دیا تھا میں ان کی دعائیں لگ جاتی ہیں الحمد آنے سے پہلے ضرور ہر مجلس میں حضرت سے دعائیں لے کر آتا ہوں الحمد للہ ماشاء اللہ میسج آ گیا جن صاحب کا مسئلہ تھا لکھا ہے کہ میں عمل کی کوشش کروں گا ماشاء اللہ شاباش شاباش ای شاباش ماشاء اللہ بہت سارے میسج آ گئے <laughs> اللہ تعالیٰ یہ اگر بار بار سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کیا بات بتایا تھا آخری ہاں حضرت نے ایک بات فرمائی جو آپ کو بد کل بتائی تھی آپ دونوں حضرات فرمایا مجھے قسم کھا کے لکھ کے دے کوئی کہ پورے ہفتے میں ایک نظر بھی خراب نہیں کی اس کا مطلب ہے آپ بہت اللہ والے <laughs> مجھے لکھ کے دیں آپ قسم کھا کے لکھ کے دیں کہ آپ کی ایک نظر بھی خراب نہیں ہوئی نظر وہ خراب کون سی نظر نظر کیسے حفاظت کرنی ہے حسن کو تلاش کر کے نظر نہیں جھکانی یہ ایسے کرنی ہے یعنی نظر عورت نظر آئی پھر جھکا لی اور نظر آئی جھکا لی ایک شخص نے حضرت کو لکھا پرسوں ہی کا خط کا جواب تھا حضرت فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے شیخ میں ایک بد نظری بھی نہیں کرتا میں اچانک میں پورے دن میں اچانک سو نظریں خراب ہوتی ہیں اچانک میں سو سو دفعہ دیکھتا ہوں عورتوں یہ اچانک کا ہے تو چینک کی چینک پی گیا ارادہ کر کے نکلے کہ یونیورسٹی جا رہا ہوں ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا اچانک بھی نہیں ڈالوں گا میں جب این ای ڈی یونیورسٹی جاتا تھا تو حضرت والا کی صحبت رات کو اٹھا کے پھر صبح این ای ڈی یونیورسٹی جانے ہوتا تھا تو سجدے میں گر کے جان بچھا کے وضو کا کبھی ٹائم مل گیا تو مل گیا جانماز جان نماز بچھا کے رو کے جاتا تھا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا کیونکہ یہ آنکھیں حضرت والا کو دکھانی ہے حضرت والا تو صاحب کشف تھے وہ سب آنکھوں کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے بند نظری کر کے آیا <laughs> حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو میں ارادہ کر کے جاتا تھا کہ این ای ڈی کی یونیورسٹی کی لڑکیوں سے جا کے بچ جاؤں تاکہ حضرت والا کو جا کے دکھاؤں شیخ کی نیت دکھانے کی نیت بھی صحیح ہے بعد میں پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے نیت اس لیے ارادہ کر کے جائیں گھر سے ارادہ کر کے نکلیں کہ میں بازار جا رہا ہوں میں دفتر جا رہا ہوں ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا روزانہ ارادہ کرنا پڑے گا یہ ایسا ارادہ ہے جو مرتے دم تک ہے اور کیا حضرت فرمایا تھے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو عارف بلّہ مجد زمانہ حضرت شاہ ہم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کو ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا فرمایا نہیں مجھے ہاسپٹل نہیں جانا پہلا پورا انتظام کروائیں گے پھر میں جاؤں گا ورنہ وہاں نرسیں آ جائیں گی کاش یہی حال ہمارا بھی بن جائے ہم ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں سمجھ رہے ہو کچھ عمل کی نیت ہے کہ نہیں ہے بولو جان دے دو ایک نظر بھی خراب نہیں کرو ایک ایک ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کرو حضرت والا نے آپ کو دیکھا حضرت والا نے آپ کو آپ نے حضرت والا رحمتوں کو ہنسایا ہے حضمیسا رحمتوں کو ہنسایا ہے پھر کیوں غفلت میں پڑے ہو ہمت کرو کام کرو ان کے ان کو کہنا ہے یعنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں سب کو ہی کہہ رہا ہوں کسی کو انسان مخاطب کرے گا نا ان کا مطلب ان کی تو یہ خاص تھوڑی ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے يا الله يا رحمن يا رحيم صلى الله على النبي الأمي يا الله آج جو غصے کی بات پڑی گئی کیسے کیسے انعامات ملے سب بزرگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی بشارتیں ہیں کہ جو غصے کو پی جائے گا اللہ قیامت کے اپنا غصہ اس سے پی لے گا قیامت کے اس کو بخش دے گا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا اللہ اس کی خطا کو معاف کرے گا اور کیا چاہیے بندے کو کیسے لوگوں کرامتیں آتا ہوئیں حضور صلی اللہ وسلم کی زیارتیں آتا ہوئیں اور اس کی خطا کو بخش دیا گیا جبکہ بڑے بڑے گنا تھے بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا اس نے بخش دیا تو اللہ نے اس کو اپنے کہا تم بڑے بڑے گنہگار ہو مگر تم نے بیوی کی خطاؤں کو معاف کیا تھا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں ایسا زبردست ہی عمل ہے غصے کو پینے والا اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اور جو ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے اور مجھے بھی حضرت والا کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ پوری امت کو توفیق دے دے اس پر عمل کرنے کی اور یا اللہ ہمارے حدیث شریف میں آتا ہے مفہوم ہے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں ذرا سا کوئی جسم خراب کا حصہ خراب ہوتا ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ ہمارے برما کے مسلمان بھائی اور بہنیں اور بچے بہت تڑپ رہے ہیں اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے فرشتوں کے ذریعے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ اے اللہ ان ظالموں کو ایسا عذاب چکھا قیامت تک آنی وہی نسلیں بھی یاد رکھیں ان ظالموں پہ اپنا عذاب بھیج دے جیسے قوم عاد و سمود پہ بھیجا اور اللہ ہمارے مسلمان ماں بہن بیٹیوں کی ہاں بھائیوں کی اور بچوں کی مدد فرما دیجیے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ خاص مدد فرمائیے شہید ہو ان کی شہادتیں قبول فرما جو بیچارے ایسے ہی کھلے آسمان تلے بے سر و سامانی حالت میں سمندر کنارے اے اللہ انتظار میں ہیں آپ کی رحمت کے آپ کی مدد کے اے اللہ آج بھی وہی اللہ ہیں جس نے سمندر میں رستے پیدا کر دیے تھے آپ فضل فرمائیے ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان پر حذاب آ رہا ہے میرے گناہ اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے میرے گناہوں کی وجہ سے ہم سب کو غصے کو پینے والا بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما گئے یہودیوں ظالموں کے طریقوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ فدا ہو جائیں اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دیجیے اور جو گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہمارے ہیں ختم فرما دیجئے دلوں سے بوز اور کینہ نکال دے شب قدر اور شب برات میں کینے والے کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جس میں انتقام کا جذبہ ہو اے اللہ انتقام لینا ہمارے دل سے نکال دیجئے اور ہمیں اللہ کا ولی اپنا دوست بنا لیجئے انسان بنا دے ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بڑوں کا ادب نصیب فرما چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما چھوٹوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے ہم چھوٹوں پہ رحم کریں چھوٹوں پہ رحم کریں چھوٹوں پہ رحم کریں اور ہمیں جو جو ہم منصب میں بڑے ہیں عمر میں بڑے ان کو توفیق عطا فرما چھوٹوں پہ رحم کریں اور جو ہم جو چھوٹے ہیں ان کو توفیق دے کے بڑوں کا اکرام کریں اور علماء کرام کی مشاعر کی اپنے استاذ کی ماں باپ کا اور بڑے بھائی کا ادب نصیب فرما جو بچی ہیں ان کو بڑی بہن کا ادب ماں کا ادب باپ کا ادب نصیب فرما دیجیے اے اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے آپس میں جو جھگڑے ختم فرما دیجیے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا معافی میں پہل کرنے کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر توازو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق ادا فرما آگے بڑھ کر محبت دینے کی توفیق ادا فرما سراپا محبت بنا دے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے موجودہ مرشد کے صدقے حلیم الطبا بنا رقیق القلب رحیم المزاج بنا اے اللہ نظر بچانے والا بنا امرادوں لڑکوں سے بچا لڑکیوں سے بچا فیس بک یوٹیوب سے بچا ہماری ماں بہن بیٹی کو شریف پردہ کی توفیق عطا فرما شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا خوب یا اللہ فضل فرمائیے کرم فرمائیے سب آپ سے مانگتے ہیں اب آپ کے فضل کے محتاج ہیں اے اللہ اپنا فضل فرما کرم فرما رحم فرما ہماری اصلاح فرما ان اللہ والوں کی رو جو رو رہے ہیں ہمارے لیے دونوں مشائق چلے گئے یہ جو ان یہ جو ان کا انتقال ہوا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کا میرے گناہوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ان کو جو ہارٹ اٹیک ہوا جو ان کو شوگر ہوئی یہ ہماری وجہ سے ہوئی کہ ہم قریب رہ کے بھی اصلاح نہیں کرواتے تھے اللہ موجودہ مرشد بھی رو رہے ہیں دل ہی دل میں کوڑ رہے ہیں کہ قریب رہنے والے اصلاح نہیں کروا رہے مجھے بھی توفیق عطا فرما ہم سب کو کہ ہم اپنی اصلاح کروا کے اللہ والے بن جائیں جلد سے جلد ورنہ قبر میں جانے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی یہ جیتے جی ہم آپ پہ فدا ہو جائیں ہمیں توفیق عطا فرما کے سر سے پیر تک سر سے پیر تک ہم آپ پہ فدا ہو جائیں اے اللہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کو فجر کی نماز مستقل قضا کر رہے ہیں اور اصلاح بھی نہیں کرا رہے ہمیں توفیق عطا فرما ہم استقامت دیں استقامت دے اٹھنے کی توفیق دے ہمت دے اللہ اپنے گھر کی حاضری سے محروم نہ فرما جو ماں بہن بیٹیاں چڑھ ٹھوکریں لگاتی ہیں جلدی جلدی اثر پڑھ لی فجر پڑھ لی مغرب پڑھ لی ان کو توفیق دے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اصلاح فرما دیجیے ہماری معاف فرما دیجیے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے دے جز فرما لے ہمیں بھی ہدایت دے ہمارے بچوں کو بھی جز فرما لے جز فرما لے اے اللہ ان پہ اللہ ہم سب پہ ہمارے گھر والوں پہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ان اللہ والوں کی نظروں کے صدقے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو جز فرما لے اللہ اللہ کی جمع ہے جز فرما لیجیے جز فرما لیجیے محروم نہ فرمائیے شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ والوں سے دور کرتا ہے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ والوں سے کبھی بدگمانی نہ کریں اور ان کے قریب رہیں اور ان سے آخری سانس تک وفاداری کر کے دکھائیں جیسے ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھائی کہ آخری سانس تک جنازے تک ساتھ رہے اپنے شیخ کے تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم مر جائیں اپنے شیخ سے کبھی بے وفائی نہ کریں خاص فضل فرما دیجیے اور سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے کافی رہیں ان کو بھی ہدایت دے دے جانوروں پہ بھی رحم فرما دے ہم پہ بھی رحم فرما اور اچھے اخلاق نصیب فرما صلی اللہ مجھے میرے بھی والدین آئے ہیں والدین کا ادب نصیب فرماؤ اے اللہ آپ آپ خوش ہو جائیے ہمارے بڑوں کو ہم سے خوش فرما دیجیے ہمارے والدین کو استاذ کو شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال سے خوش فرما دیجیے جو نالائکی ہوئی وہ چھپا دیجیے اور اچھے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش فرما کے ان کو خوش فرما دیجیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے صلی اللہ علیہ نبی امی امین یا ہمارا محرمۃ اللہ سید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم